میں پورے بوڑھے ہو گئے اللہ مسلی علی سیدنا و حبیبنا و سندنا و نبینا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة صدق الله مولانا العظيم آه جو مضمون وضحا سے اٹھا تھا اور پھر قرآن پاک کے نزول کی پہلی آیتیں لائی گئیں کہ کب سے اس کا نزول شروع ہوا پھر اس کی تاریخ بتائی گئی کہ لیلت القدر میں وہ آسمان دنیا پر نازل ہوا عرش معلّہ سے یہاں پہنچا پھر یہاں سے تیئیس سال میں اترا اور جتنی عظیم الشان چیز ہوتی ہے عظیم الشان ہستی ہوتی ہے وہ اسی طرح آتی ہے آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ اب یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اتنی بڑی عظیم الشان کتاب کی اور اتنے بڑے عظیم الشان پیمبر کی کیا ضرورت تھی کیا اس کے بغیر نہیں دنیا سدھر سکتی تھی جواب یہ دیا جائے گا کہ دنیا بگڑتے بگڑتے بگڑتے وہاں پہنچ گئی تھی کہ اب کوئی اور ہستی کام نہیں کر سکتی تھی کسی اور کتاب سے کام نہیں چل سکتا تھا اب ایک عظیم الشان پیمبر اور ایک عظیم الشان کتاب کے سوا کوئی ماننے والا نہیں تھا اتنے بگڑ چکے تھے اس سے پہلے بھی دنیا میں پیغمبر آئے حالات سدھرتے رہے بنتے رہے لیکن اب تو بگاڑ کی انتہا ہو چکی تھی اس لیے یہ قرآن کریم آیا اس کے سوا کام چلنے والا نہیں تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت البینہ مدنی ہے اور اسی مناسبت سے یہاں لائی گئی ہے لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين نہیں تھے لم یکن نہیں تھے منفقین کو ترجمہ پہلے کریں پھر اس کو جوڑ لیں آسان ہو جائے گا نہیں تھے منفقین عباس باز آنے والے ہٹنے والے رکنے والے تھمنے والے باز آنے والے نہیں تھے کون کفروا جو جو کافر ہوئے من اہل کتاب چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں یہودیوں میں سے عیسائیوں میں سے والمشرقین اور چاہے ساری دنیا کے مشرقین میں سے ہوں یہ باز آنے والے نہیں تھے حالات بگڑتے بگڑتے بگڑتے بہت دور پہنچ گئے تھے حتی تأتیہم البینہ یہاں تک کہ آ جائے ان کے پاس ایک واضح نشانی ایک زبردست نشانی ایک زبردست نشانی جب تک نہ آ جائے ایک روشن دلیل نہ آ جائے ایک عظیم الشان دلیل نہ آ جائے تب تک وہ بعض آنے والے نہیں تھے اور روشن دلیل کیا ہو سکتی تھی رسول من اللہ اللہ کی طرف سے ایک رسول اور رسول کے اوپر بھی تنوین تعظیم کی اللہ کی طرف سے ایک زبردست رسول جب تک وہ زبردست رسول امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سرور انبیاء تشریف نہ لاتے تب تک لوگ بعض آنے والے نہیں تھے بگاڑ سے انتہا ہو چکی تھی رسول من اللہ اس کو براہ راست نہیں پہلے فرمایا ایک زبردست نشانی نہ آ جاتی ایک زبردست انڈیکیشن اور وہ کون ہو سکتی ہے نشانی رسول من اللہ اللہ کی طرف سے زبردست پیغمبر اللہ کی طرف سے زبردست قاصد ایک عظیم شان پیغمبر جب تک وہ نہ آتے تب تک لوگ باز آنے والے نہیں تھے اور وہ بھی اگر اکیلے آتے معجزات دکھاتے اپنے اخلاق کریمانہ اپناتے اور جو بھی وہ کہہ سکتے تھے جوامع القلم جو ان کو پروردگار نے ارشاد فرمائے تھے وہ سب ان کے پاس ہوتے تب بھی لوگ باز نہ آتے اس کے ساتھ ایک اور چیز کی ضرورت تھی وہ کس کی یتلو صحفا متحرہ اس حال میں کہ وہ پاک صحیفوں کی تلاوت کرتے مقدس صحیفے ورقے ان کے پاس ہوتے اور ان کی وہ تلاوت کر رہے ہوتے ایک طرف ان کے پاس اللہ کی طرف سے آنے والی وہ کتاب ہوتی پاکیزہ کتاب جس کو فرشتے بھی متحر اور مقدس فرشتے ہاتھ لگاتے ہیں لوہے محفوظ میں ہے پاک کیے ہوئے ورقے وہ ورقے بھی ساتھ بھی ہوتے رسول بھی عظیم الشان ہوتا آسان لفظوں میں جب تک ایک زبردست پیغمبر نہ آ جاتے اور ایک زبردست کتاب نہ آ جاتی تب تک باز آنے والے نہیں تھے پوری دنیا کے لوگ اور پوری دنیا کے لوگوں کی دو قسمیں کی چاہے وہ اہل کتاب ہوں چاہے وہ شرک کرنے والے ہوں اہل کتابوں میں یہودی ہوں عیسائی ہوں اور شرک کرنے والے ساری دنیا کے مشرق یہ سب کے سب باز آنے والے نہیں تھے وہ صحیفے تلاوت کرتے اور پھر ان کی تمام تر وہ جوامع الکلم مختصر وقت میں بہت بڑی بات کہنے کا سلیقہ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ان کے اخلاق کریمانہ عظیم الشان اخلاق اور اس کے بعد ان کی وہ تڑپ انسانیت کے لیے کہ جس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ تو اپنے آپ کو بھلا دو گے وہ ساری باتیں جب تک نہ ہوتی بعض آنے والے نہیں تھے صحیفے کیسے فیہا کتب قیمہ ایسے ورقے جن کے اندر بڑی مضبوط کتابیں ہیں ایک کتاب نہیں کئی کئی مضبوط کتابیں ہیں یہ ایک کتاب آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ایک سو چودہ کتابوں کا مجموعہ ایک ایک صورت اس کی ایک ایک کتاب ہے بلکہ کہیے گا کہ پانچ سو چالیس رکو اس کے ایک ایک رکو اس کی ایک ایک کتاب ہے پانچ سو چالیس کتابیں ہیں اس میں بلکہ کہیے کہ ایک ایک آیت ایک ایک کتاب ہے چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیتیں ہیں تو چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ کتابیں ہیں ان ورقوں کے اندر کتب قیمت مضبوط کتابیں ایسی عظیم الشان کتاب ہو جس کا ایک ایک ورقہ نہیں ایک ایک آیت مستقل ایک کتاب ہے ملا کر ایک کتاب اور ایک ایک صورت الگ الگ ایک ایک کتاب ایک ایک رکوع ایک ایک کتاب ایک ایک آیت ایک کتاب تو یہ تو کتنی کتابیں ہو گئیں فیہا کتب قیمہ جن صحیفوں کے اندر جن ورقوں کے اندر مضبوط کتابیں ہوں تب تک یہ باز آنے والے نہیں تھے اگر اتنا بڑا انتظام نہ ہوتا سوال یہ ہے یہ کیسے مانا جائے یہ کیسے معلوم ہوا کہ لوگ بعض آنے والے نہیں تھے دنیا میں چھوٹی موٹی اکا دکا محنتیں تو تھیں یہودیوں میں بھی سارے نہیں بگڑے تھے عبداللہ ابن السلام جیسے مخلص بھی تھے عیسائیوں میں حضرت نجاشی جیسے لوگ بھی تھے مکہ کے مشرقین میں طفیل بن عمر عبدوسی جیسے لوگ اور زید بن طفیل جیسے لوگ تھے جو کسی نہ کسی طور پر ابھی توحید کو ماننے والے تھے فرمایا یہ اس سے سمجھو کہ بعض آنے والے نہیں تھے کہ جب یہ کتاب آ گئی تو پھر بھی نہیں مانے اگر نہ آتی تو پھر کہاں مانتے کتاب آئی تو پھر بھی نہیں مانا نہ مشرقین نے مانا نہ اہل کتاب نے مانا مگر مشرقین سے بہت زیادہ گلا نہیں کرتا قرآن کریم گلا کرتا ہے اہل کتاب سے انہوں نے بھی نہیں مانا جو منتظر تھے کتاب کے کہ ایک آخری پیمبر آنے والے ہیں ایک کتاب آنے والی ہے کتاب آئی کہنے لگے نہیں مانیں گے وما تفرق اللہ اوت الکتاب اور نہیں تفرقہ کیا فرقہ بندی کی الگ الگ گروہ بندی کی ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی اللہ البینہ مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس وہ صاف صاف نشانی آ چکی تھی وہ کتاب آئی وہ پیمبر آئے اس کے باوجود انہوں نے الگ ٹولہ بنا لیا نہیں مانے جب پیغمبر کے آنے کے باوجود اور کتاب کے سننے کے باوجود وہ نہیں مانتے تو کتاب نہ آنے کے نہ آتی پھر وہ مان جاتے کوئی کہے کہ اس لیے نہیں مانا کہ کتاب نے بالکل الٹی گنگا بہائی بالکل ان کو ایک نئی سمت چلانے کی کوشش کی فرمایا بالکل نہیں وما امیرو حالانکہ ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا اللہ علی اللہ مگر یہ کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کریں عبادت تو وہ کرتے تھے اللہ کی یہودی بھی دعوے دار تھے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں عیسائی بھی دعویٰ کرتے تھے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں مکہ کے مشرق بھی کہتے تھے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے نام پر صدقہ نکالتے تھے زکوٰۃ نکالتے تھے نماز پڑھتے تھے حج کرتے تھے روزہ رکھتے تھے سب باتیں گزر چکی ہیں اللہ کو تو مانتے تھے لیکن دھوکے کے ساتھ مانتے تھے اللہ کو بھی مانتے تھے کچھ اوروں کو بھی مانتے تھے قرآن نے بس اتنا ہی کہا کہ اللہ کو مانتے ہو کہا ہاں تو مانو پھر ایک اللہ کو یہی بات کہی حالانکہ وہ بھی کہتے تھے ہم توحیدی ہیں توحید والے ہیں لیکن ان کی وہ رنگینی توحید تھی ان کو اتنا ہی کہا گیا کہ کلیئر کرو توحید کو اتنی بات کے اوپر بدت تھے وہ ماں امیر حالانکہ ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا اللہ علی اللہ مگر اس بات کا کہ وہ عبادت کریں اللہ کی مخلصین اللہ الدین عبادت کو خالص کرتے ہوئے اللہ کے لیے اللہ ہی کے لیے عبادت کو خالص کریں اللہ ہی کی عبادت کریں کسی اور کی پھر ساتھ میں نہ کریں فا سب سے کٹ جائیں کسی کو حاجت روا نہ مانے کسی کو مشکل کشا نہ مانے کسی اور سے لو نہ لگائیں ایک اللہ کی طرح جھک جائیں وہ یقین اور نماز قائم کریں وہ یو اور زکوٰۃ ادا کریں بدالی کا دین القیمہ اور یہی تو مضبوط دین ہے کیا اس کے سلوا کسی چیز کا نام دین ہے یہ تو کوئی حیرت کی اور نئی بات تو نہیں بتائی گئی تھی کہ یہ الزام آئے کہ بالکل عجیب سی بات بتائی گئی کوئی عجیب بات نہیں بتائی گئی اصل میں انسان بگڑتے بگڑتے بگڑتے وہاں پہنچ گئے تھے اب اس کے بغیر باز آنے والے نہیں تھے یہ پیمبر عظیم الشان پیغمبر آئے عظیم الشان کتاب آئی اس کے باوجود بدقسمت جو تھے جن کی مقدر میں آپ جہنم کے سوا کچھ نہیں تھا وہ گئے جہنم کی طرف نہیں مانا ہاں ایک طبقہ آیا انہی میں سے نکلا خوش قسمتوں کا طبقہ کون لوگ تھے وہ ان الذین کفروا سنو جو باقی رہے اس کتاب کے آنے کے بعد سب کے سب بدقسمت کوئی کہنی کہنا تو بڑا حسین اور خوبصورت اور جمیل آدمی ہے بڑا پیسے والا ہے بڑا سمجھدار ہے فرما کوئی بھی ہو کسے باشد بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا من اہل کتاب چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں ول مشرقین چاہے وہ مشرقوں میں سے ہوں سب کے سب کافر بہت سارے بیوقوف لوگ کہتے ہیں او فرانا کافر تھوڑا ہے نہیں مانتا ہے خدا کو مگر ساتھ میں تینتیس کروڑ بھی مان لیتا ہے کوئی خاص فرق نہیں ہے قرآن کہتا ہے وہ یہودی جو اللہ کو مانتے ہیں مگر ساتھ میں کہتے نہیں نہیں اللہ تو ہے ہی ہے لیکن اس کے سوا کچھ اور بھی ہیں جو خدا نہیں مگر خدا سے جدا نہیں اور میں وہ بھی کافر عیسائی جو کہتے ہیں اللہ ہے مگر ساتھ میں عیسائی روح القدس بھی وہ بھی کافر اور باقی ساری دنیا کے مشرق وہ بھی کافر ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جو کافر ہو گئے چاہے وہ اہل کتاب میں چاہے وہ مشرقین میں ہوں فی نار جہنم سب کے سب جہنم میں ایسا کلیئر کٹ فیصلہ سناتا ہے خالدین فیحا ہمیشہ اس میں رہیں گے کسی بھی وقوفی میں مبتلا نہ ہوں کہ نہیں کچھ بڑے پکے کافر ہیں کچھ کچے ہیں تو جو کچے ہیں وہ تو بچ جائیں گے نا جو پکے پکے ہیں وہ جائیں گے سارے جائیں گے شر البریہ یہ کائنات میں سب سے برے لوگ ہیں جن کو اللہ نے اتنی عظیم الشان شان کتاب دی اتنی عظیم شان پیغمبر دیے کہاں پیغمبر کی زندگی میں کوئی بات پیش کرو جس پر تم کو اعتراض ہو کوئی ایک نقطہ اٹھاؤ جس پر تمہیں اعتراض کو نہیں پیش کر سکے کتاب کی چھ ہزار چھسٹھ چھ سو چھسٹھ آیتوں میں سے کوئی ایک آیت پیش کرو جس پر تمہیں اعتراض نہیں پیش کر سکے پھر بھی نہیں مانتے تو پھر ان سے بدتر کائنات میں کوئی نہیں اولائکہم شر البریہ یہ مخلوق میں سب سے برے لوگ ہیں جانوروں سے برے ہیں درندوں سے برے ہیں ان کو اچھا کہتے ہو تم ان الذین الامن اس کے مقابلے میں جو لوگ مان گئے الصالحات اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے خالی مان گئے مان گئے خالی ماننے سے کچھ نہیں ہوتا ہے مان گئے پھر نیک عمل کر کے ثابت کیا کہ ہم مانے ہوئے ہیں ہم خیر البریہ یہ کائنات میں سب سے اچھے لوگ ہیں ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے اور جب یہ اچھے لوگ ہیں تو پھر فیصلہ بھی الگ الگ ہے ان کے لیے فیصلہ فی نار جہنم خالدین فیہا بدا ان کے لیے فیصلہ جزاؤہم ان کا بدلہ ان ربہم ان کے رب کے پاس ہے جنات و حضم ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں تجری من تختی الانہار انہار ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی خالدین فیہا ابدا ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی ذالک لمن خشی یا ربا یہ مرتبہ اور یہ مقام اس کو ملے گا جو اپنے رب سے ڈرتا رہا اور جس کے دل میں رب کا ڈر نہیں اس کو یہ مرتبہ اور مقام نہیں مل سکتا ہے کیا یہ زبردست انداز ہے سورت کا صاف صاف کلیئر کٹ بات نام سورت صورت گینا صاف صاف بیان کرنے والی یہ سب کچھ قیامت کے دن ہوگا تو قیامت کس کو کہتے ہیں سنو سورت الزلزال مدنیہ یہ بھی مدنی ہے اذا زلزلت الارض جب ہلایا جائے گا زمین کو جیسے کہ اس کے ہلانے کا حق ہے ابھی دنیا میں ایک کونا ہلا دوسرا کونا ہلا اس وقت میں پوری زمین ہل رہی ہے یہ پٹخی جا رہی ہے وہ اس پر پٹخے جا رہے ہیں اللہ اکبر وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اخراج اور نکال دے گی زمین اپنی اپنے بوجھوں کو زمین میں کیا بوجھ ہیں زمین میں سب سے بوجھل انسان ہے کوئی مر گیا تو زمین میں گیا دفن کیا تب زمین میں جلایا تو تب زمین میں اور پانی میں بہ گیا تو تب زمین میں گیا آخر اس کے اجزا زمین میں گئے نکال دے گی اپنے بوجھوں کو نکلو سب باہر الانسان ما مالہ اور انسان کہے گا یہ کیا ہو رہا ہے مالا زمین کو کیا ہو گیا یہ یہ کیا ہو رہا ہے اندر سے سب نکل رہے ہیں پھٹی زمین یہ قبر پھٹی وہ پھٹی نکلو سب باہر یوم تحدث اخبارها اتنا ہی نہیں اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی کیا خبریں بیان کرے گی فلاں جگہ پر اللہ کے دین کے دائی نے یہاں یہ دعوت دی تھی اس کو یوں گالیاں پڑی تھیں فلاں جگہ پر فلاں بدکار نے بدکاری کی تھی فلاں جگہ فلاں قتل کیا تھا فلاں جگہ فلاں جھوٹ بولا تھا سب باتوں کو کھول کھول کر بیان کرنے لگی کیوں بیان کرتی ہے اس لیے کہ تیرا رب اس کو حکم دے دے گا اب کر بیان نمبر آگے تیرے بیان کرنے کا یوم تُحَدِّثُ يَوْمَئِذٍ یوم اس دن یس دور اشتاتا لوگ جدا جدا ہو کر نکلیں گے نافرمان نافرمانوں کے ساتھ فرما بردار فرما برداروں کے ساتھ چور چوروں کے ساتھ ڈکیت ڈکیتوں کے ساتھ کیوں الگ الگ نکلے لیو رو تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں کیسے دکھائے جائیں گے فمن یعمل مثقال ذرہ تو جو کرے گا مثقال ذرہ ذرے کے برابر خیرن کوئی نیکی کا کام یرہو وہ اس کو دیکھ لے گا ومن یعمل اور جو کوئی کرے گا مثقال ذرہ ذرے کے برابر شرن برائی کا کام یا وہ اس کو بھی دیکھ لے گا کوئی چھپ نہیں سکے گا سب سامنے آئے گا سورت العادیات مکیہ سور عادیات مکی ہے اور بتایا گیا یہ جس نے نیکیاں کی اور جس نے نیکیاں نہیں کی کیوں نہیں کی نیکیاں نہ کرنے والے نے رب کا نہ شکرا ہے اگر شکر کا کوئی مادہ اس میں ہوتا وہ نیکیاں کرتا فالموریات آدیات والعادیات قسم ہے دوڑنے والیوں کی زبحن ہانپ ہانپ کر کے کون دوڑتی ہیں وہ گھوڑوں کی جماعتیں آسان پھر گھوڑ ان گھوڑوں کی قسم جو دوڑتے ہیں زبحن ہاپ ہانپ ہانپ کر کے فل آتی ان گھوڑوں کی قسم جو آگ نکالتے ہیں قدحن پاؤں مار کر تاپ مار کر فل مغیر آتی پھر ان گھوڑوں کی قسم جو تباہی مچاتے ہیں تاخ کو تاراج کرتے ہیں صبحن صبح کے وقت میں فاثرن بھی نقعن تو گرد اڑاتے ہیں بھی اسی صبح کے وقت میں نقعن اڑاتے ہیں گرد صبح کے وقت میں شبنم پڑی ہوئی ہے زمین گیلی ہے سوکھی نہیں ہے اس وقت میں اڑاتے ہیں فوسطن بھی نبی جمع تو اسی صبح کے وقت میں گھس جاتے ہیں یا اسی گرد کو لے کر کے اسی گرد کے ساتھ گھس جاتے ہیں جمعن لشکروں میں یہ گھوڑوں کی صفتیں تمہیں کچھ کہہ رہی ہیں کیا کہہ رہی ہیں گھوڑے کو تم نے پیدا کیا نہیں اس کے لیے چارے کو پیدا کیا نہیں پھر گھوڑا بھی اللہ نے پیدا کیا اس کے لیے چارا بھی اللہ نے پیدا کیا تم صرف اس کو تھوڑا سا دانا کھلا دیتے ہو اس کے شکریے میں وہ تم کو اپنی پیٹھ پر لادتا ہے اور تیروں کی تلواروں کی مارے کھاتا ہوا بڑھتا چلا جاتا ہے تمہارے دشمن کے لشکر میں گھستا ہے اپنی جان خطرے میں ڈالتا ہے اس کی کسی سے لڑائی نہیں ہے تو یہ دوڑتے ہوئے گھوڑے یہ ہوئے گھوڑے کچھ کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں ان الانسان لربه لکنود بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے بڑا ناشکرا بہت بے ایمان گھوڑے اس کے شکر گزار جانور اس کے شکر گزار بھینس کو تھوڑا سا گھاس کھلاتا ہے وہ دودھ دینے سے انکار نہیں کرتی کتے کو ایک ٹکڑا ڈال دیتا ہے ساری رات اس کے گھر کے چکر کاٹتا رہتا ہے گھوڑا اس کو لے کے دوڑتا ہے اپنی جان خطرے میں ڈالتا ہے اور جس مالک نے اس کو سب کچھ دیا اور یہ پڑا کھا رہا ہے سو رہا ہے اور بس اس کی زندگی کا مقصد کھاتا رہوں پیتا سوتا اور خراٹے لیتا اس سے بد قسمت کون ہوگا بے شک انسان اپنے رب کا بہت نہ شکر ہے یہی نہ شکری اس کو کفر تک پہنچاتی ہے وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ اور بے شک یہ اس کے اوپر گواہ ہے نہ ہے اور جانتا ہے نہ شکری کر رہا ہوں کرتا جا رہا ہے کرتا جا رہا ہے کیوں کرتا ہے نہ شکری وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ بے شک وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے مال کی محبت کے پیچھے دوڑا اپنے مالک کو بھی بھول گیا سب کچھ بھول گیا موت کو بھول گیا بس اسی چکر میں لگ گیا اتنے کمائے اتنے رہ گئے اب یہ دوڑا ہے وہ دوڑا ہے یوں کیا وہ کیا بس اتنی ڈگری بنا لی میں نے اب اس کے اوپر یہ پیسے ملیں گے یہ پیسے ملیں گے افلا یعلم کیا انسان نہیں جانتا اذا بعثر جب اکھاڑا جائے گا کھینچ کر کھرچ کے نکالا جائے گا ما فی القبور جو کچھ قبروں میں ہے سب کو باہر نکالا جائے گا اور سارے قبروں والے باہر آ گئے تو پھر وہ الصدور اور کھرچ کر نکالا جائے گا ما فی الصدور جو سینوں میں ہے قبروں میں سے نکالا جائے گا نکالا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے یعنی مردے نکالے گئے اور مردوں سے کھرچ کر نکالا گیا جو ان کے سینے میں ہے کیا ہے ان کے سینے میں کسی کے سینے میں مال کی محبت دولت کی محبت دنیا کی محبت اور شرک کی محبت نافرمانی کی محبت کفر بدعات شرک خرافات گندے کام سب اس کے پاس چھپے ہوئے تھے نکالے گئے راز اوٹ ہو گئے ان ربهم بهم یوم لخبیر بے شک ان کا رب اس دن ضرور بہت خبر رکھنے والا ہے وہ خبر آج بھی رکھتا ہے اس دن اس کی خبر کے رکھنے کا اظہار ہوا اس نے سب کو دکھا دیا کہ یہ سارے چھپے ہوئے راز مجھے معلوم تھے یہ بڑا بزرگ بنا ہوا تھا کسی کو پتا نہیں تھا میں جانتا تھا سارے راز سامنے آ گئے سورت القاریہ مکیہ تم سور قاریہ اس میں بھی قیامت کا تذکرہ ہلائی گئی زمین اور یہاں بتایا گیا جگایا جائے گا سوتوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم القاریہ کھٹ کھٹانے والی ایک آدمی سویا ہے بستی سے کسی نے آ کے زور سے دروازہ بجایا یہ کہے گا کون گستاخ ہے بیچ میں نیند خراب کر رہا ہے فرمایا اس کا نام قیامت ہے یہ نیند خراب کرے گی جگائے گی مل ملکاریا کیا ہے وہ کھٹکھٹانے والی وما ادرا کا ملکاریا تجھے کیا معلوم کیا ہے کٹ والی تو سمجھ ہی نہیں سکتا ہے ابھی کیا سمجھے گا کیا ہے کھٹکھٹانے والی کیسی قیامت آئی کس طرح انسان سراسیمہ ہو کر بھاگ رہے ہیں کس طرح قبریں پھٹ رہی ہیں انسان نکل رہے ہیں اندر سے تم نہیں سمجھ سکتے ایک اندازہ لگاؤ مثال سے یوم یکون الناس کالفراش المبسوس جس دن انسان ہو جائیں گے بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اچانک شمع جلے اور لاکھوں پروانے دوڑے کوئی کدھر کو بھاگ رہا ہے کوئی کدھر کو پاگلوں پاگل ہو گئے سب کے سب یہی حال انسانوں کا ہوگا وَتَرَ النَّاسَ سُكَارَا تو دیکھے گا لوگوں کو نشہ چڑھا ہوا ہے حقیقت میں نشہ نہیں ہوگا ولیکن عذاب اللہ شدید مگر عذاب بڑا سخت ہے وتكون الجبال كالعهن اور پہاڑ ہو جائیں گے رنگ برنگی المنفوش دھنی ہوئی روئی کی طرح دھنی ہوئی منفوش دھنی ہوئی پنجنا روئی کو دھننا دھنی ہوئی اس کی الگ الگ ایک ایک اس کا ایک ایک بال الگ الگ بھاگتا ہے اڑتا ہے اور رنگ برنگی یہ پہاڑ اسی طرح کچھ کالے کچھ سفید کچھ لال کچھ پیلے کچھ ہرے کچھ نیلے رنگ رنگ کے پہاڑ اڑنے لگے روئی کے گالوں کی طرح فرما من سکولت ہوگا عدالت لگ گئی اور پھر وہاں کیا ہوا وہاں گنا نہیں گیا کہ کس نے کتنے عمل کیے گنو بھائی اس نے کتنے پیسے دیے اس کی نمازیں گنوں اس کے روزے گنوں گنے نہیں وہاں تو لے گئے کس نے کتنے اخلاص سے کام کیا اللہ کے لیے کس نے کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے کس نے کیا لوگوں کے ڈر سے کس نے کیا اللہ کے ڈر سے کس نے کیا اللہ شرما شرمی کس نے کیا اور اللہ کی محبت میں کس نے کیا تو لے جائیں گے فم من ثقلت موازین تو رہے وہ لوگ جن کے بھاری ہو جائیں گے موازین ہو ترازو ان کی ترازویں بھاری ہو گئیں اعمال زیادہ ہوئے نیکیاں زیادہ ترازو بھاری فہو فی عیشت راضیہ وہ تو مزے کی زندگی میں ہوں گے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ موازین اور رہے وہ لوگ جن کے ترازو ہلکے ہو گئے فَأُمُّهُ ہاویہ اس کا ٹھکانہ تو ہاویہ ہوگا ہاویہ گہرا گھڑا وہ اس کا ٹھکانہ بنا جس طرح ماں اپنی گود میں لیتی ہے اس طرح ہاویہ اس کو اپنی گود میں لے گی وَمَا ماں کا ماں اور تجھے معلوم ہے یہ ہاویہ کیا ہے نار یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے آگ کا ایک کنواں ہے جو اس میں ڈالا گیا تو کیا بچے گا اس کا سورت التکاثر مکیہ کیا یہ سب کچھ کیوں کرتا رہا انسان زیادتی کی لالچ میں مال زیادہ طاقت زیادہ عہدہ زیادہ کبھی بس نہیں ہوتی ہے کسی کو کہیں بس کوئی کہے نہیں جی بہت بہت ہو گیا ہم مزید مجھے نہیں پیسے چاہیے اپنے پاس رکھو نہ یہ کوئی چیز ہے جو بس کرے آدمی اسی چکر میں انسان پڑا یہاں تک کہ قبروں میں پہنچ گیا اللہ کو متکاسر غفلت میں ڈالا تم کو التکاثر زیادتی کی لالچ نے ہر چیز زیادہ عہدہ زیادہ مال زیادہ طاقت زیادہ بادشاہی زیادہ کھڑپینچی زیادہ کسی کی بس نہیں کوئی گاؤں کا ممبر بن جائے اس کی ایک ہی دوڑ ہے کہ میں کسی طرح پینچ کے بجائے سرپنچ بن جاؤں جو سرپنچ بن گیا اس کی دوڑ یہ ہے کہ نہیں میں کچھ اور بلا بنوں اس سے اوپر جو وہ بلا بنا اس کی اور کوئی بڑی فکر ہے چھوٹی پوسٹ والا بڑی پوسٹ کی طرف دوڑ رہا ہے دوڑ رہا ہے تکاکر زیادتی کی لالچ حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ تم نے قبروں کو دیکھ لیا دوڑتے رہے سپاہی سے سلیکشن گریڈ پھر کیا بنا حوالدار حوالدار سے کیا بنا جی ایس آئی بن گیا پھر کیا ایس آئی پھر کیا سب پھر پھر انسپیکٹر کیا بنا ڈی ایس پی پھر ایس پی اور پھر دوڑتے دوڑتے کیا بنا پھر کیا مردہ بنا قبر میں پہنچا اب معلوم ہو گیا پورے سٹار لگے حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ تم نے قبروں کو دیکھ لیا مقابر مقبرتوں کی جمع ہائے ہائے کلا سوف تعلمون نہیں نہیں یہ مستی نہیں چلے گی سوف تعلمون ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا ابھی بس قبر میں پہنچنے کا اتنا ہی وقفہ ہے تم کلا سوف تعلمون پھر سنو نہیں ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا اور اگر دنیا میں تم اس منظر کو دیکھ لو کلا نہیں نہیں لو تعلمون علم الیقین اگر تم یقین کے علم کے ساتھ دیکھو جس سے یقین آئے تو پھر کیا ہو پھر تمہاری دوڑ نہیں رہے گی پھر تقاصر زیادتی کی لالچ تھوڑی رہے گی جو جس مقام پر ہو گیا کہے گا خدا کے لیے معاف کرو مجھے ایک عہدہ ہر سال پیچھے کر دیا کرو ایک عہدہ ہر سال پیچھے کرو میرے سے نہیں آگے بڑھا جاتا مجھے قبر کا ڈر لگ رہا ہے لیکن علم یقین نہیں ہے اسی لیے آگے کو دوڑ رہا ہے پیچھے کہاں مڑتا ہے لارا الْجَحِيمِ تم ضرور دیکھو گے جہنم کو جب اس کو دیکھ لو گے جہنم جہنم جہنم یہ بھی کیا جا رہا ہے اس سے بھی جہنم کا یقین آتا ہے لیکن جب گرا جہنم میں کیسا لگا دیکھا ہاں دیکھ لیا ثم مرا ترا بن پھر تم دیکھو گے یقین کی آنکھ سے کیسا یقین آئے گا ہے جہنم کے نہیں بالکل ہے اب کیا کریں مگر اب تو دنیا میں نہیں جا سکتے ہیں پھر کیا ہوا اس تکاثر میں زیادتی کی لالچ میں ایسے چکر پہ چڑھایا بس اسی چکر میں قبر میں پہنچ گئے پتہ ہی نہیں چلا ثم عن النعیم اس دن تم سے پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں جو میں نے نعمتیں دی اس کا کوئی شکر نہیں آگے کو دوڑتے رہے اور ملے اور ملے اور ملے پچھلے کو بھول گئے تھے پوچھا جائے گا ایک ایک نعمت کا صحت دی کہاں لگائی علم دیا کہاں لگایا عقل دی کہاں لگائی مال دیا کہاں لگایا کہاں خرچ کیا کہاں سے لایا یہ رہنے کے لیے مکان یہ پہننے کے لیے کپڑے یہ کھانے کے لیے صاف چیزیں یہ تمام کی تمام پوچھا گیا کہاں کیسے کیا شکریہ ادا کیا والعصر اور یہ غفلت کیسے رہتی ہے انسان کی سورت العصر میں بتایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کس طرح کہا بس لمحہ ب لمحہ انسان دوڑتا رہتا ہے آگے جو چھوٹے عہدے پر ہیں وہ کہتا ہے بڑے پر پہنچوں گا پھر جا کر کے نیک بن جاؤں گا جی توبہ کرنی پھر نمازیں پڑھنی پھر تو حج کر لیں گے پھر تو بات ہی ختم ہے اس سے بڑے عہدے پر پہنچا کہ لگا تھوڑا سا مسئلہ رہ گیا ہے بس اب حوالدار بن جاؤں پھر مسئلہ ختم حوالدار بن گیا کہتا ہے نہیں بس اب تھوڑا سا مسئلہ رہ گیا اے ایسا ہی کسی طرح بن جاؤں بن گیا کہتا ہے نہیں اب تھوڑا سا ہے سب انسپیکٹر ہی بن جاؤں پہلے ریٹائرمنٹ نہ ہو جائے بن گیا کہتے نہیں اگر انسپیکٹر بن کے ریٹائر ہوں کیسا مزہ آئے گا ڈی ایس پی بن جاؤں بس اس دوڑ میں پڑا رہا ہر روز کہتا رہا کل کو توبہ کل کو پکی توبہ کل یہ رمضان گزرے جی یہ تو اعتکاف اسی طرح دھکے پیل میں گزر گیا اسی طرح سوتے سوتے دھکے شکے لگتے رہے اگلے رمضان کو تو پکی توبہ بات ہی کیا ہے والعصر قسم ہے زمانے کی ان الانسان لفی خسر بے شک انسان نقصان میں ہے خسارے میں ہے لمحہ لمحہ بتا رہا ہے اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے جو منٹ گزر گیا اسی منٹ میں توبہ کر لیتا سب یہ سستی اور كہنی دور کرتا چھوڑو سب توبہ کرتا ہوں اس دنیا کو آگ لگاؤ میں نے کیا کرنا ہے میں تو قبر میں جا رہا ہوں میرے پیچھے جی کوٹھی بڑی ہوگی لوگ تعریف کریں گے لوگ تعریف کریں گے مجھے جوتے پڑیں گے تو مجھے کیا فائدہ وہاں پر مجھے تو اکیلے جانا ہے اندھیری کوٹری میں جانا ہے اکیلے رب کی عدالت میں کھڑا ہونا ہے اگر ابھی توبہ کر لیتا تو سارے گناہ معاف ہوتے اور سچے دل سے توبہ کر لیتا جنت کا مستحق بن جاتا نوے سال کا کافر توبہ کر لیتا جنتی بن جاتا ایک ایک منٹ گزرتا گیا نہیں توبہ کی اس منٹ نے کہا تو نے اپنا آپ برباد کیا تو نے اپنا آپ برباد کیا ایک ایک لمحہ گواہی دے رہا ہے برباد برباد برباد برباد ایک سال گزرا ایک مہینہ گزرا ایک ہفتہ گزرا گزرتے گزرتے عمر گزری اب پہنچی شام کہنے لگے ریٹائرمنٹ کے بعد تو بات ہی کیا ہے جی پھر تو اب ریٹائر ہو گئے اب کیا کام ہے کہتے ہیں اب تھوڑا بچوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا دیکھنا چاہتا ہوں ذرا اس کے لیے اصل میں آئے نہیں ان کو کام کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہم نے زمانہ دیکھا ہے الگ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڈھا مرے دفعہ ٹینشن لاتا ہے اس کو اس کا زمانہ چلا گیا اس کا دور اپنا دور تھا اس نے کیا جیسے کام کرنا تھا اب ہمارا دور آیا ہم جانتے ہیں کیسے کام کرنا ہے اس کو کچھ پتا تو ہے نہیں بے وقوف کو لیکن یہ پیچھے پیچھے پھر رہا ہے وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کب مرے ہماری جان چھوٹے اور یہ سوچ رہا ہے کہ میں مر گیا ان کا کیا بنے گا ہائے ہائے اسی چکر میں پڑا ہوا ان الانسان لفی خسر انسان نے اپنا آپ نقصان میں ڈالا ہیں کیا سے نقصان برباد کر رہا ہے مگر اسی چکر پہ چڑھا ہوا ہے بس چار کام ہیں جو کرے گا تو بچے گا نہیں کرے گا تو مرے گا اور وہ اسی وقت میں کرے گا جو فورن کرے گا بچے گا نہیں کرے گا جس نے کہا ہمیں کل جو کل کرے سو آج جو آج کرے سو اب کبیر داس نے کہا تھا ابھی کر پھر کبیرہ تیری جھونپڑی گل کٹیاں دیکھو جو کریں گے سو تو کیوں ہمیں ناراض گل کٹیاں دے پاس بڑی مزے کی باتیں کہہ گیا اگر وہ جو مان گئے پہلا مسئلہ ہے مان جائے اور ماننا ہے مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے سے نہیں مسلمان ہوتے ہیں ماننے سے مسلمان ہوتے ہیں جو پکے دل سے کلمہ پڑھیں ارادہ کریں ہیں کوئی کہتا نہیں کہ میں تو ہوں ہی مسلمان تو کہے کا مسلمان ہے کس کھاتے کا مسلمان ہے کوئی گدے یہ بھیڑ بکریوں کا نام اسلام ہے کہتا میں تو ہوئی ہوں تو کس کھاتے کا مسلمان ہے الذین آمنوا مگر وہ جو مان گئے دوسرے نمبر پر عامل الصالحات ماننے سے بھی کام نہیں چلے گا جنہوں نے نیک عمل کیے اور نیک عمل کر کے خالی اپنا آپ نبھا محمد چھڑ پروا یارہ نہیں وہ بالحق پھر تب بیڑا پار ہوگا جب ہر ایک کو وسیعت کرتا رہے گا ڈٹ جاؤ یہ ہے سچا دین یہ ہے سچا دین ایک ایک کو دعوت دیتا جائے تب جان بچے گی اور ہر ایک کو بتاتا جائے یہ حق ہے اس کے اوپر ڈٹے رہو وہ تو اور جنہوں نے ایک دوسرے کو وسیعت کی بالحق حق پر ڈٹ جانے کی وہ توا اور جب ایک دوسرے کو وسیعت کی حق پر ڈٹو تو پھر جنت ملے گی نا تو جنت فری میں ملے گی بازار جاتے ہیں مٹی کے برتن لیتے ہیں اس کو بھی ٹھوک ٹھوک کے دیکھتے ہیں کچا ہے کہ پکا تو پھر پروردگار بھی تھوڑے جھٹکے لگائے گا بندہ کچا ہے کہ پکا جنت کے لیے ایمان لایا یا کاروبار بڑھانے کے لیے ٹوپی رکھ لی ہے تاکہ لوگ سمجھے مسلمان ہے تو مسلمان بھی آتے رہیں پھر جھٹکے لگیں گے پھر ذرا پریشانی آئیں گی مصیبتیں آئیں گی پھر کس کا بیڑا پار ہوگا وہ تو جو خود بھی ڈٹ جائیں اور دوسروں کو وسیعت کرتے رہیں ڈٹے رہو ڈٹے رہو اسی طرح موت آنی چاہیے اگر ذرا سا کمزور پڑ گئے گئے جہنم میں سب کیا ارتایا سب کچھ برباد ہو جائے گا ڈٹے رہیں گے اسی حالت میں موت آئے گی تو تبھی بخشے جائیں گے یہ وہ چھوٹی سی صورت ہے جس کے لیے امام شافی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا اگر پورا قرآن نہ نازل ہوتا اور ایک ہی صورت نازل ہوتی لکفت الناس یہ لوگوں کے لیے کافی ہو جاتی اور لوگ قیامت کے دن نہ کہہ سکتے اللہ کو کہ تو نے ہماری ہدایت کا کوئی انتظام کیا ہی نہیں کہا کر تو رکھا تھا سورہ آصف بھی نازل کر رکھی تھی اسی کو کہا کہ ایک ایک صورت ایک ایک کتاب ہے اور میں کہہ رہا ہوں ایک ایک آیت ایک ایک کتاب ہے یعنی کتاب دیکھ نہیں رہے ایک عصر کافی ہے انسان کی ہدایت کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم زمانہ یوں گزرتا جا رہا والعصر نچڑتے ہوئے زمانے کی قسم جو نچڑ رہا ہے نکلتا جا رہا ہے نکلتا جا رہا ہے ہو رہی ہے عمر مثل برف کم چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم اور یہ کھڑا تماشے دیکھتا ہے یہ عمر کیا ہے یہ تو برف کی سلی ہے بس برف کیا رکھی برف رکھنے دھوپ میں پگلتی جائے گی پگلتی پگلتی پگلتی ختم کسی کے کپ میں ڈال دی کسی کے گلاس میں ڈال دی اس کا پانی ٹھنڈا ہو گیا آ گیا کام آ گیا نہیں آیا تو گیا جہنم میں یہی حال ہے زندگی کا لیکن انسان کیا کرتا ہے پیسے پر پیسہ اور موت کا کوئی دھیان نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ حقیقت سور ہوماضا میں وہی رن برباد بربادی ہے لکل کل لی ہر ایک ہومازا والے کے لیے اور ہر ایک ڈومازا کے لیے خمزہ کے معنی دوسروں کے عیب تلاش کرنا اور لومزہ کے معنی دوسروں کو تانے دینا کیا کرتا ہے بس صبح نکلا دیکھا اپنا کیا حال ہے کچھ پتہ نہیں کسی کے تلاش کی بھئی کس کے اندر کیا کمزوری ہے معلوم و فلاں یہ کمزوری ہے اس کا عیب نوٹ کرو پھر اس کو تانے دو سب کو لوگوں کو سناتے جاؤ فلانا ایسا ہے فلانا ایسا ہے فلانا ایسا ہے اپنا حال معلوم نہیں یہ برباد ہو گئے ان کو مرتے دم تک توبہ کی توفیق نہیں ہوتی بس وہ دوسروں کے رہے دیکھتے جب تک دوسر اوروں کے عیب و ہنر نہیں تھی حال کی جب تک اپنے خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر اور اپنے ہاں اوپر جب نظر پڑتی ہے تو پڑی عیبوں پہ جب اپنے نظر دنیا میں کوئی برا نہ رہا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا ہیں وہ کتنا ہی صاحب فہم و زفر نہ آدمی جانیے جسے عیش میں خوف خدا نہ رہا جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی کیا رہا کچھ بھی نہیں اللہ جمع مالا یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ مال جمع کرتے ہیں جو دوسروں کو عیب دیتے ہیں دوسروں کو تانا دیتے ہیں وعددہ اور گنتے اس کو ہیں کنجوس مکھی چوس اس کو پیسے گنتے ہوئے بڑا مزہ آتا ہے ہر شام کو گنتا ہے کون کرتا ہے کتنے بینک میں کتنے ہیں کتنے پیسے یحسب ان مالا اخلدا گمان کرتا ہے اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا اور اسی کے دوسرا معنی اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا تیرا مال تجھے زندہ رکھے گا کل ہرگز نہیں فِي الْحُطَمَا یہ ڈالا جائے گا انفری فل الْحُطَمَا چورا کرنے والی نے چورا جو ٹکڑے ٹکڑے کرے گی مما ادرا کمل الْحُطَمَا اور تجھے معلوم چورا کرنے والی کیا ہے نار اللہ اللہ کی آگ ہے المقدہ جو اللہ کی طرف سے جلائی ہوئی ہے اس آگ کی کیفیت کیا ہے اللہ تطلع علی الافئدہ جو جھانکتی ہے دلوں کے اوپر جھانک کر دیکھتی ہے دل پر دنیا کی آگ ظاہری طور پر جسم پر لگتی ہے پھر نسوں کے ذریعے سے اس کا اثر دل کے اوپر ہوتا ہے ظاہری جسم پر لگتی ہے پھر وینوں کے ذریعے سے اس کا اثر قلب پر پہنچتا ہے اور وہاں کی آگ پہلے دل کو جلانا شروع کرے گی کس کے دل کے اندر کتنا کفر کتنا شرک کتنی دنیا کی محبت ان علیہم مقصدا بے شک وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی آگ ہی کی چھت آگ ہی کی دیواریں اور آگ کے دروازے بھی بند کر دیے گئے بیٹھو اندر فی عمد ممددا لمبے لمبے ستونوں میں ان کو جکڑا جائے گا آگ میں ڈال دیا اب پلروں میں جکڑنے سے کیا فائدہ آدمی تڑپتا ہے دجتا ہے اس سے کیا ہاتھ سے بچ جاتا ہے نہیں بچتا ہے لیکن ذہن سے تھوڑا سکون ملتا ہے چیختا رہتا تھپڑ ہائے مر گیا ہائے مر گیا تو ہائے کہنے سے کیا تیری جان چھوٹ رہی ہے کہتے نہیں چھوٹتی ہے لیکن تھوڑا ذہن کو سکون ملتا ہے وہاں ذہن کو سکون دینے کی بھی اجازت نہیں باندھو ان کو پلروں میں ہل بھی نہ سکیں اللہ اکبر اور یہ مال کی محبت اور یہ دولت کی محبت انسان کو کہاں تک پہنچتی ہے کافر وہ بیت اللہ کو گرانے کے چکر میں پڑتا ہے اسی طرح کے ایک بدبخت انسان کا ذکر یہ یمن کا ملک کسی زمانے میں حبشہ کا ایک صوبہ تھا ان کی یہاں تک حکومت تھی ایتھوپیا سے آ کر یہاں تک حکومت کرتے تھے ان کا گورنر بنا یہاں پر ابرہا الاشرم اس نے دیکھا کچھ لوگوں کو جیسا گورنر بنا تو اپنے علاقے سے لوگوں کو دیکھا بسترے اٹھائے ہوئے دوڑ رہے ہیں پوچھا کیا چکر ہے کہا حج کرنے جا رہے ہیں کہا کہاں کرتے ہیں کہا مکہ مکرمہ میں جاتے ہیں اللہ کا ایک گھر ہے اس کے گرد گھومتے ہیں اس نے کہا اچھا اچھا اچھا یہ چکر ہے اس نے فوراً ایک اپنے یہاں کعبہ بنا دیا اور اس کے ارد گرد خوب کمرے شمرے بنائے رہنے کے لیے لنگر شنگر لگا دیے ہر طرح کے وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں آؤ کیوں کہا تم وہاں جاتے ہو وہاں کے لوگ تم سے بزنس کرتے ہیں پیسہ کماتے ہیں ہم پیسہ کمائیں گے یہاں آ جاؤ یہ کہتے ہیں نا باہر کے لوگ آ رہے ہیں ٹورسٹ آ رہے ہیں آج بڑا اچھا سیزن رہا اس نے بھی یہ سیزن بنانے کی کوشش کی کسی عربی کو پتا چلا عربی سخت قسم کے لوگ بہت کچھ لکھا گیا لیکن نچوڑ عربوں کو پتا چلا یمن کے لوگ اس سال کم آئے کچھ نہ کچھ گئے ادھر بھی کچھ کھانے پینے کے شوقین ہوتے ہیں جب پتہ چلا کہ وہاں بھنڈارا لگا ہوا ہے بریانی پکی ہوئی ہے میرے یار پہنچ گئے چلو وہاں دیکھتے ہیں اس سال یہ پھیرا ادھر لگ گیا کوئی بات نہیں مکہ والوں نے دیکھا یمنی کم آئے کیا چکر ہے کہا انہوں نے وہاں اپنا ایک کعبہ بنایا وہاں کے بادشاہ نے ایک کرانی یہاں سے پہنچ گیا اس نے کہا اچھا اس کا علاج کرتا ہوں بہت واقعات ہیں لیکن یہ ایک مشہور واقعہ اس نے کیا کام کیا بیٹھا رہا کافی دن دیکھتا رہا کہ کیا اس کا علاج کروں اس کے بعد کسی دن اس میں گندگی بھی کر دی اور لکڑی کا یہ سارا اس نے بنایا تھا بہت خوبصورت اس کو آگ لگا دی سب کا سب جل کر کے راک ہو گیا اب رہا کو پتا چلا کہ اس کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے مکہ والوں کا اس نے کہا اصل میں جب تک ان کا یہ کعبہ گراؤں گا نہیں تب تک لوگوں کی ادھر توجہ نہیں ہوگی اسی کو گرا دیتا ہوں وہ ہاتھیوں پر سوار ہو کر کے آیا کعبہ گرانے کے لیے اور ہاتھی اس دور میں گویا ٹینک تھے آج کے ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اور اس نے اس کا ایک اپنا ہاتھی تھا اس کا نام رکھا تھا اس نے محمود بہت تعریف کیا ہوا چلا اس کا یہ لشکر قریب پہنچا مکہ کے مکہ والوں کو پتہ چلا عبد المطلب اس وقت میں مکہ کے متولی خانہ کعبہ کے متولی تھے لوگ دوڑے ہوئے آئے کہ بابا فلانی جگہ سے بادشاہ آیا ہے اور وہ حملہ کر رہا ہے خانہ کعبہ پر انہوں نے کہا اپنے ڈیرے شیرے اٹھاؤ اور بھاگو اور پہاڑوں پر چلے جاؤ کہ تو کہا اللہ کا گھر کہا اس کا ایک مالک ہے وہ خود اس کو سنبھالے گا ہمارے بس میں اب اس کا بچانا نہیں ہے اتنا بڑا لشکر آ گیا ہے اس کا رب اس کو بچائے گا اس کے لوگوں نے عبد المطلب کے اونٹ بھی پکڑ لیے اور پھر بلایا عبد المطلب کو عبد المطلب آئے تو کہا کہ بڑے وزی آدمی تھے زبردست باروب آدمی جو اس کے سامنے بیٹھے تو وہ بڑی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا انہوں نے کہا کہ نیچے اتر یا میرے لیے بھی کرسی منگا وہ خود نیچے اترا بیٹھے اس کے ساتھ کہا کہ تجھے پتا ہے میں کس لیے آیا ہوں کہا ہاں۔ کہا ہاں میں خانہ کعبہ گرانے آیا ہوں کہا کہا ٹھیک ہے تو تجھے کچھ کہنا اس بارے میں کہا کچھ نہیں کہنا البتہ میرے اونٹ پکڑے تیرے کچھ لوگوں نے تو وہ چھوڑ دے بس میری اتنی ڈیمانڈ ہے اس نے کہا اونٹ مانگ رہا ہے بڑی پست سوچ ہے میں تو تمہارا کعبہ گرانے آیا ہوں جو تمہارا دین ہے اور تم اونٹوں کے چکر میں پڑے ہوئے اونٹ تو ادھر ہی کہیں ہوں گے تو لے جاؤ واپس اس نے کہا انا رب الجمل ولہاز البیت رب میں تو اونٹوں کا مالک ہوں اس کا مالک کوئی اور ہے وہ خود اس سے نمٹے گا اور پھر واپس آئے اور خانہ کعبہ کے پاس ایسے گڑ گڑا کر دعائیں کی کسی نہ کسی درجے میں توحید تو ان کے ہاں تھی ان کے توحید والے زبردست اشعار دعائیں کی چلے گئے اس نے اپنا لشکر آگے بڑھایا طائف کے سے دو بڈھوں کو یہ ساتھ لایا تھا وہ بھی عربی تھے لیکن غدار نکلے اپنی قوم کے وہ راستہ دکھاتے پھر رہے تھے آگے آگے وادی محسر میں پہنچے یہ قافلہ وہیں رک گیا اس نے اپنے ہاتھی کو اٹھانے کی کوشش کی ہاتھی نہیں چلتا آگے واپس موڑتے ہیں تو واپس موڑتا آگے نہیں چلتا ہے یہ پریشان ہو گیا لشکر بھی پریشان آگے کیوں نہیں بڑھتا اسی وقت اچانک سمندر کی طرف سے پرندے آئے چھوٹے چھوٹے جھنڈ کے جھنڈ آئے اور عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ دنیا کے کوئی پرندے دیکھ کر نہیں سمجھنا کہ یہی پرندے وہ ہوں گے وہ پہلی مرتبہ دیکھے تھے انسانوں نے اور آخری مرتبہ دیکھے نہ پہلے اس سے پہلے دیکھے نہ اس کے بعد دیکھے تھے ہر پرندے کے پاس ایک چھوٹی سی کنکر اس کی چونچ میں اور اس کے پنجے میں ایک چھوٹی سی کنکر ایک کنکر اوپر سے گراتا تھا لشکر ہاتھیوں کے سواروں کے اوپر وہ اس کے سر میں لگتی تھی اور جسم کو چیر کر کے اس کے ہاتھی کو پڑتی تھی اور ہاتھی کو چیر کر کے زمین میں اترتی تھی کنکر اور وہیں ڈھیر ہوتا جا رہا تھا ایک ایک بندہ اللہ اکبر جب پروردگار اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے فرمایا مجھے ایٹم بم کی کیا ضرورت ہے میں وہ چھوٹی کنکری سے کام کرتا ہوں الم ترا کیفا مکہ والوں کو سنایا جا رہا ہے یہ واقعہ کب پیش آیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ ستر دن پہلے پیش آیا ہے آپ دنیا میں تشریف لائے ستر سال پہلے وہ یمن کا واقعہ پیش آیا جس کا سورت البروج میں واقعہ ہے لیکن وہ بہت پکی بات نہیں کہ ستر سال ہی آگے پیچھے بھی لکھا کئی سال بھی زیادہ یہ واقعہ بعد نے تو کہا کہ بالکل نہیں اسی مہینے پیش آیا اکثر نے کہا ستر دن پہلے پیش آیا واللہ عالم الم کئی فا کیا آپ نے نہیں دیکھا وہ کیسا منظر تھا کئی فعل ربک کیسا کیا تیرے رب نے بھی اصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ علم یجعل قیدہم کیا پروردگار نے ان کی تدبیر کو نہیں کر دیا تھا فی تذلیل خطا میں وارسلا اور بھیجا ان کے اوپر طیرن پرندے ابابیل جھنڈ کے جھنڈ وہ پرندے کیا کر رہے تھے ترمیہم پھینکتے تھے ان پر بحجارت پتھر مارتے تھے کیسے پتھر من سجیل پتھر نہیں سنگے گل کے پتھر مٹی کے کنکر پھینکتے تھے ان پر فجعلہم تو اللہ نے بنایا ان کو قاسم مأکول کھائے ہوئے بھسے کی طرح مار مار کے بھسا بنا دیا ان کا اور بھسہ مطلب بعض نے کہا کہ بھسے کا مطلب یعنی جیسے بھسے کو جانور کھاتے ہیں تو پھر گوبر کرتے ہیں وہ گوبر کی طرح ہو گئے اور بعض نے کہا کہ نہیں جانور کچھ بھسہ کھاتا ہے اور کچھ کو پاؤں کے نیچے ویسے ہی دباتا ہے اس پر گوبر کرتا ہے پیشاب کرتا ہے ویسا بھوسا بنا دیا ان کا مار مار کر بھوسا اور اب رہا نہیں مرا واپس پہنچا یمن سب حیران یہ کیوں نہیں مر رہا ہے اس کا کیا ہے اصل جرم تو اسی کا تھا سارا لشکر مرا یہ واپس پہنچا کس لیے اگر یہ یہاں مر جاتا تو یمن والے اس کی بے کسی کو کیسے دیکھتے بے بسی کو کیسے دیکھتے جب یمن پہنچا تب تک اس کے جسم کی ایک ایک انگلی ایک ایک آگو کٹ کے گر چکا تھا اور ایسا ہو چکا تھا جیسے چوزا اس کو مرغے اس کو نا تندور میں بھون جا دیا جائے ایسا بھنا ہوا چوزا پھر تڑپ تڑپ کر اس کے جسم میں کیڑے پڑے اور اسی طرح مرا فرمایا یہ ہوتی ہے اللہ کی طاقت مکہ والوں کو بھی تھوڑا احساس دلایا اور یہ صورت نازل کی فرمایا وہ مالک جس نے ہاتھی والوں کو واپس کیا تھا وہ تم سے بھی نمٹ سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یمن کا ذکر آ گیا مکہ والوں کو یاد دلایا کہ تمہاری زندگی کا دار و مدار دو سفروں پر ہے ایک یمن کی جانب ایک شام کی جانب یہ سفر کس نے پر امن بنائے اللہ نے اس مالک کے گھر کی عبادت نہیں اس مالک کی عبادت نہیں کرتے ہو جس نے اس گھر کی برکت سے تمہیں یہ سب کچھ دیا قریش کیا کرتے تھے سال میں صرف دو سفر ایک سردی میں شام کو سیریا چلے گئے اور دوسرا گرمی میں یمن چلے گئے یہ دو سفر ہوتے تھے ان کے انہی دو سفروں سے اتنی آمدنی ہوتی تھی پورا سال کا خرچہ نکلتا تھا لیکن سفر تو اور لوگ بھی کرتے تھے اور ان کی بزنس کیوں نہیں چلتی تھی یہ کیونکہ خانہ کعبہ کے پڑوسی تھے لوگ ان کا احترام کرتے تھے راستے میں لوگ ان کے لیے دعوتیں پکا پکا کر منتظر بیٹھے رہتے تھے ان کا سامان مہنگا خریدتے تھے اور ان کو جو بیچتے تھے وہ سستا بیچتے تھے اس لیے ان کا بزنس چل رہا تھا کیوں جی خانہ کعبہ کے پڑوسی ہیں خانہ کعبہ کے پڑوسی ہیں اللہ نے فرمایا اس خانہ کعبہ کی وجہ سے اللہ نے تم کو اتنی برکت عطا فرمائی تو تمہیں خانہ کعبہ کا مالک بھول گیا لیکن قریش قریش کے محبت کرنے کی وجہ سے فیہم ان کے پسند کرنے کی وجہ سے رحلت الشتاء سردی کے سفر کو وصیف اور گرمی کے سفر کو ان دو چیزوں کو پسند کرنے کی وجہ سے فل بدو ان کو چاہیے کہ وہ عبادت کریں رب بہاں اگر اس گھر کے رب کی عبادت اللہ عطاہ جس نے ان کو کھلایا من جو بھوک سے بچا کر وہ آمن اور امن دیا ان کو من خوف ڈر سے بچا کر اس مالک کو بھول گئے اور آگے بتایا کہ یہ جو دنیا دار کمینہ آخرت کو بھول جاتا ہے یہ دنیا کے اعتبار سے بھی بڑا کمینہ انسان ہوتا ہے کیسا کمینہ انسان ہوتا ہے یتیموں کو دھکے دیتا ہے غریب کو دباتا ہے اس کا ایک ہی مشن رہتا ہے کہ میں بڑا ہوں اور دوسرے چھوٹے ہو جائیں تو پھر وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں بڈی گرو مڑ والا برابر بےچاری بوڑھی اس کو کہیں نہیں کچھ چلتا بس تو وہ کیا کرتی ہے اپنی کھند کو اٹھا اٹھا کے پھینکتی رہتی ہے ان موٹے لوگوں کا غصہ کہیں نہیں چلتا ہے تو پھر بےچارے یتیموں پر اتارتے ہیں ان کو دھکا دیتے ہیں ان کو دباتے ہیں یہ کمین کی حد ہوتی ہے جو آخرت کو نہیں مانتا ہے ارائیت اللذی کیا آپ نے غور کیا اس آدمی پر اللذی یکذب بالدین جو فیصلے کو نہیں مانتا جزا اور سزا کو نہیں مانتا قیامت کو نہیں مانتا یہ کیسا ہوتا ہے فضا علی کا یہی تو وہ کمینہ انسان ہوتا ہے اللذی یدعو الیتیم جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے غریبوں کو دباتا ہے ولا يحض اور نہیں ابھارتا ہے اپنے آپ کو بھی اور لوگوں کو بھی طعام المسکین غریبوں کے کھانا کھلانے پر اتنا ہی نہیں یہ ڈرامے کے طور پر نمازیں بھی پڑھتا مکہ والے بھی پڑھتے تھے نماز سورہ انفال میں ہم پڑھ چکے ہیں کیسی پڑھتے تھے وہ ان کا ایک طریقہ اپنا ہی تھا مگر پڑھتے تھے زکات بھی دیتے تھے خیرات نکالتے تھے ہزار اللہ وہ ہاضال شرح یہ اللہ کا حصہ یہ ہمارے شریکوں کا حصہ حج بھی کرتے تھے تو اس طرح کے مشرق پھر نمازیں بھی پڑھیں حج بھی کریں زکوٰۃ بھی دیں مگر اندر کے کھوٹے اس وجہ سے کمینگی میں مبتلا ہوتے ہیں بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے یہ جو آخرت کو نہیں مانتے ہیں یہ مکہ والوں کے جیسے نمازی اللہ دین ہم ان فلا ساہون جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں پتہ ہی نہیں ان کو نماز کیا ہوتی ہے یہ سیٹیاں بجانے کو اور تالیاں بجانے کا نام نماز رکھا آج بھی ہمارے برادران وطن عبادت کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں سیٹیاں سب مل کر کے تالیاں بجا رہے ہیں یہ پوجا ہو رہی ہے یہ کون سی پوجا بھائی تالیوں کا اور پوجا کا کیا تعلق ہے اس کا تو مطلب تھا کہ بندے کا دل اس مالک کے ساتھ جڑے مالک کی محبت دل میں آئے یہ تالیاں سیٹیاں گھنٹیاں اس اس کے ساتھ عبادت کا کیا تعلق ہے یہ بھی وہی کام کرتے تھے ساہون یہ عبادت سے بے خبر ہیں ان کو پتہ ہی نہیں عبادت کس کو کہتے ہیں الذین یراؤون یہ سب دکھلاوا سب ڈرامے دکھلاوا دوسروں کو دکھاتے ہیں اور دنیا کے لیے اللہ کے لیے کچھ نہیں ہو رہا ہے اور ان کی بڑی پہچان یمنعون الماعون جو آخرت کو نہیں مانتا جو اپنے مالک کو نہیں مانتا وہ کیسے بد اخلاق ہوتا ہے یمنعون وہ پھر روکتا ہے الماعون برتنے کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ان کو بھی نہیں دیتا ہے برتنے کی چیز سمجھتے ہیں آج کے حساب سے مثال دیتا ہوں کہ لائن میں کھڑے ہیں آپ سے اگلا بندہ ہے اس نے صرف سگنیچر کرنے اس نے کہا ذرا پین دیجیے گا دستخط کرنے ہاں، پین دے دوں فری کی ہے اس میں روشنائی پیسوں کے آتا ہے اور گھستا ہے یہ گھستا ہے ایسے نہیں ملتا ہے ارے کمال ہے کسی بیچارے کا کپڑا پھٹ گیا اس نے کہا آپ کے پاس سوئی ہے ایک منٹ کے لیے دے دینا ذرا سا ٹانکا لگا دوں دھاگا اپنا لے لوں گا اس نے کہا اچھا تو سوئی بار بار جائے گی تو گھسے گی نہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو برتنے کی چیزیں ہیں گاؤں میں لیتے دیتے ہیں اس نے حل مانگ لی اس نے تھوڑی دیر کے لیے گارنٹی مانگ لی اس نے کلہاڑی مانگی اس نے پھاوڑا مانگ لیا بیلچا مانگ لیا دو منٹ کے لیے دینا یار ذرا یہ بیلچے اسے ہٹا دو اس نے کہا اچھا تو بیلچا گھستا نہیں ہے یہ کمزور لوگ ہوتے ہیں اخلاق سے گر جاتے ہیں پھر اللہ محفظ نام اللہ حفاظت فرمائے ہماری ان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ایمان والے کو اس کے مقابلے میں کیا ملا انا آتینا کل کوثر محبوب کبریا کو جو دیا جا رہا ہے تو اس پر غور کرو انا آتینا کا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دی ہے الکوثر کوسر دی ہے اور کوسر سے مراد جنت کا وہ حوض بھی کہ جو اصل جنت میں ہے نہر ہے وہاں سے ایک حوض نکل کر محشر کے میدان میں ہوگا جس کے لیے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جو وہاں پیے گا اس کو پھر پیاس نہیں لگے گی جو میرے حوض پر پیے گا اور جس کو وہاں پانی نہیں ملے گا وہ پانی پانی پانی سورج سوا نیزے کے اوپر کیا حالت گزر رہی ہے پانی کہیں نہیں ہے وہ بھی ہے لیکن حضرت علی فرماتے ہیں کوثر سے مراد یہ نہیں کوثر سے مراد دنیا اور آخرت کی بھلائی کہ آپ کا دن دین بڑھے گا بڑھتا چلا جائے گا کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے پوری دنیا میں پھیلے گا پھیلتا چلا جائے گا قیامت تک بڑھے گا پڑھتا چلا جائے گا یہ کوثر ہے دنیا اور آخرت کی بھلائی اللہ نے آپ کو دے دی تو آپ کیا کریں فصل ربک آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں ون ہر اور آپ نہر کرتے جائیے قربانی کرتے جائیے اونٹ کو کھڑے کھڑے نہر کیا جاتا ہے اس طرف اشارہ ان نشانیا کا ہوا لبتر اور یہ مال والے دولت والے یہ پیسے کو جمع کر کر کے رکھنے والے آپ یہ کام کیجئے باقی رہی آپ کے دشمنوں کا مسئلہ وہ تو بے نام و نشان رہے وہ تو مٹ جائیں گے ان نشانیا کا ہوا لبتر آپ کے دشمن بے شک وہی ابتر رہیں گے اور اس کا ایک پس منظر بھی ہے آپ کے بیٹے اللہ نے آپ کو بیٹے عطا فرمائے یہ کے بعد دیگرے ایک کا بھی انتقال ہوا دوسرے کا بھی ہوا تیسرے کا بھی ہوا اور جب تیسرے بیٹے کا انتقال ہوا یا دوسرے کا دو روایتیں ایک روایت میں کہ آپ کے چار بیٹے ہیں اور کچھ حضرات مسرے ہیں کہ نہیں چار نہیں بلکہ تین ہی ہیں چلو جو کہتے ہیں تین ان کے لیے دوسرا بیٹا جو کہتے چار ان کے اعتبار سے تیسرے بیٹے کا انتقال ہوا مکہ والوں نے میلا خوشی ڈول دھمک کے ایک دوسرے کو مبارک مبارک کہا کس لیے کہا باپ کا نام روشن بیٹا کرتا ہے ان کا تو ایک بھی بیٹا نہیں رہا کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے ظفر نے کیا کہا تھا فاتحہ کوئی آئے کیوں کوئی آ کے شمع چلائے کیوں کوئی چار پھول چڑھائے کیوں میں وہ بے کسی کا مزار ہوں رہا ہی نہیں پیچھے کوئی کون آئے گا یہاں پھول چڑھانے کون آئے گا چراغ جلانے واقعہ قبر بھی ویسے رنگون میں کہاں کون آتا ہے فاتحہ کوئی آئے کیوں کوئی آگ کی شمع جلائے کیوں کوئی چار پھول چڑھائے کیوں نہ وہ بے کسی کا مزار ہوں نہ کسی کے دل کا سرور ہوں نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں ہیں میں وہ جو کسی کے کام نہ آ سکے میں وہ ایک مشت غبار ہوں تو وہ یہ سمجھے کہ بس اب ان کا تو کوئی بچہ ہی نہیں چراغ جلانے والا بھی ان کا نام کون روشن کرے گا فرمایا رب روشن کرے گا ان نشان نشانیا کا آپ کا نام ہی روشن ہوگا آپ دنیا میں کسی کا نہیں ہوگا اور اتنا روشن ہوگا کہ جتنا کسی کا نہ آج تک ہوا تھا نہ قیامت تک کسی کا ہو سکتا ہے اب تو صبح و شام آپ ہی کے اوپر درود پڑھا جائے گا آپ ہی کی محفلیں بلغ اللہ بھی ہی کہیں کوئی کہہ رہا ہے حسنت جمی و خسال ہی ہر جگہ آپ ہی کا ذکر خیر ہوگا یہ کتاب پڑھی جائے گی آپ کے اوپر نازل ہونے والی کتنی تلاوت ہو رہی ہے آپ کا نام روشن ہو رہا ہے اور رہی بات ان دشمنوں کی یہ بے نام و نشان رہیں گے ان کی کوئی اولاد نہیں رہے گی اولاد نہیں رہے گی بظاہر ان کے بڑی اولاد ہے ولید کے تیرہ بیٹے فرمایا دس تو مر گئے کفر کی اوپر ان کا پیچھے کوئی بچا ہی نہیں اور بچے پیچھے تین اور تینوں کو ایمان نصیب ہوا تو خالد خالد بن ولید جب خالد کا نام آتا ہے تو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گرامی ذہن میں آتی ہے کہ کوئی ولید کو پوچھتا ہے کون گھاس ڈالتا ہے ان کو اپنا نام ان کے ساتھ جوڑتے ہوئے شرم آتی ہے اکرما کا نام آتا ہے ابو جیل کو کون پوچھتا ہے یہ سب آپ کا نام روشن کریں گے آپ کے دشمن بے اولاد رہیں گے ابتر کا معنی بے اولاد اور یہ بڑے مزے کا ہمارے لیے مبارک لفظ ہے عربی میں ابتر اس کو کہتے ہیں جس کے لڑکے نہ زندہ رہیں بے شک لڑکیاں رہیں مگر لڑکے نہ زندہ رہیں اس کے لیے اردو میں کوئی لفظ نہیں ہے اس لیے اردو میں ہمارے بزرگوں نے ترجمہ کیا آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا کسی نے ترجمہ کیا آپ کا دشمن پیچھا کٹا رہے گا کسی نے کہا آپ کا دشمن ایسا رہے گا کہ اس کا کوئی نام نہیں لے گا مگر ہمارے جب سیدھا ابتر کے بجائے اوتر ہم کہتے ہیں نا سارا مفہوم ادا گیا ہو گیا جموں کی ساری زبانوں میں یہ لفظ بولا جاتا ہے کشمیری کو مجھے معلوم نہیں ان نشان یا قول اب کر آپ کا دشمن ہی اوتر رہے گا اس کی اولاد نہیں رہے گی آپ کی اولاد رہے گی اللہ اکبر اور آپ کی جو بیٹی کی طرف سے اولاد ہے وہ بھی پوری دنیا میں اور جو روحانی اولاد ہے اس سے تو کوئی خطہ خالی نہیں کوئی چپا خالی نہیں جہاں پر کوئی آپ کے روحانی اولاد نہ ہو روحانی اولاد ساری امت بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت الكافرون بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوہ الكافرون لا اعبد ما تعبدون آپ ہی کا نام رہے گا اور آپ کو سنایا گیا امت بھی اپنے تاریخ کو دیکھ کر مرتب کر سکتی ہے جو اس راستے پر لگ جائے گا اس کو خیر کثیر ملے گی اس کا کام ہے نماز پڑھنا اور قربانی دیتے جانا اور اس کے نام دشمن بے نام و نشان رہیں گے مگر اس کا کام ہے اللہ کی توحید کو کھرا کھرا صاف صاف سنا دے کیسے سنائے کہا یہ جس طرح اللہ کہہ رہا ہے قل یا کھری کھری سنائے توحید او کافرو کہہ دیجئے او کافرو یہ سخت لہجہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے چوبیس میں پارے میں وہاں بھی بڑا سخت لہجہ تھا ایوہ الجاہلون او جاہلو کیوں یہ سخت لہجہ اپنایا حالات ایسے ہی ہوتے ہیں جب مطالبہ ایسا ہو تو پھر ادھر سے بھی سخت بات ہوتی ہے وہ کیا کہہ رہے تھے کچھ تم جھکو کچھ ہم جھکیں مل جل کر کے گاڑی چلائیں تھوڑے حلوے ہم کھائیں تھوڑا تم کو دے دیں ہم کو ضرورت نہیں ہے ہم تو اس کو حرام قرار دے چکے ہیں کیا کہتے تھے کچھ آپ ہم کو مان لو کچھ ہم آپ کو مان لیں کب ایک سال آپ ہمارے خدا کو مانو ایک خداؤں کو مانو ایک سال ہم آپ کے خدا کو مانیں میں نے وہ ذکر کر دیا پیچھے وہ سارے مطالبے تھے اسی کے اوپر یہ صورت نازل فرمایا اعلان کیجئے او کافروں لا اعبد ما تعبدون میں نہیں عبادت کر سکتا ہوں ما تعبدون جن کی تم پوجا کرتے ہو جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت کروں ولان ما عبد بلکہ یہ سنو کہ تم بھی اس کی عبادت نہیں کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں وہ کہیں ہم تو کرتے ہیں ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں ہم تو روزے بھی رکھتے ہیں ہم تو حج بھی کرتے ہیں ہم تو خیرات بھی نکالتے ہیں اللہ کے نام پر اللہ کو تو مانتے نہیں یہ ماننا اس کے یہاں مقبول نہیں ہے اس کے ہاں ماننے کا مطلب ہے کہ اسی کو مانو اس کے سوا کسی کو نہیں ایسی عبادت تم نہیں کرتے ہو ولا انا عابد اور میں نہیں ہوں عبادت کرنے والا ما عبدتم جن کی تم نے عبادت کی مطلب آئندہ کے لیے آج تک بھی ایسا نہیں ہوا آئندہ کے لیے بھی سنو میں نہیں عبادت کروں گا ان کی جن کی تم نے کی ولا ان تم اور تم بھی نہیں عبادت کرو گے اس مالک کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں اور شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ نے اس کا ایک دوسرے انداز سے بھی ترجمہ کیا کہ با مصدریہ ہے تو مطلب اوپر تھا کہ جس کی میں کرتا ہوں اس کی تم نہیں کرتے جس کی جن کی تم کرتے ہو ان کی میں نہیں کرتا اور نیچے فرمایا والا انا عابد اور میں نہیں ہوں اس طرح عبادت کرنے والا ما عبدتم تمہارے عبادت کرنے کی طرح جس طرح تم نے عبادت کی تم نے کس طرح کی تین سو ساٹھ کی بھی کی پانچ کی بھی کی ساتھ میں اللہ کی بھی کر لی میں نہیں ایسا کر سکتا ہوں وران تم عابدون اور تم نہیں ہو عبادت کرنے والے ما عبد آب جس طرح میں عبادت کرتا ہوں اور میں یہ کس طرح کرتا ہوں اس کی کرتا ہوں اس کے ساتھ کسی کی نہیں لکم دینکم ولی دین یہ دو الگ الگ راستے ہیں تمہارا راستہ الگ ہے تمہارا دین الگ میرا دین الگ ان کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا تو ایک جی منزل ہیں رستے بکھرے بکھرے منزل کٹھی نہ رستے بھی بکھرے منزل بھی بکری سورت النسل جب اس طرح کھول کر کے توحید سنائی جائے گی ٹکا کر کے تو کیا ہوگا اللہ کی مدد آئے گی اور جب مدد آئے گی اللہ کی تو اللہ کا دین پھیلے گا ہم سوچتے ہیں کہ اس طرح نہ کہنے سے دین پھیلے گا لگی لپٹے بات کرنے نہیں ٹھیک ہے آپ بھی ٹھیک ہو وہاں بھی ٹھیک ہے ہاں، رستے بکرے بکرے منزل کٹی ایک ہی گل ہے ایک جی کوئی فرق نہیں یہ کرنے سے دین پھیلتا نہیں اس طرح کرنے سے وہ بےچارے مرتے دم تک کنفیوژن میں رہے وہ تو قیامت کے دن کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں دھوکے میں رکھا یہ کہتے تھے تمہارا بھی ٹھیک ہم بھی ٹھیک تم بھی ٹھیک نوز بلّہ یہ تو کہنے سے آدمی کافر ہو جائے گا ایک مرتبہ کہنے سے کہ تم بھی ٹھیک ہم بھی ٹھیک اگر تم بھی ٹھیک ہم بھی ٹھیک جھگڑا کس کا رہا بھائی تم نہیں ٹھیک ہو تم تینتیس کروڑ کو اور ہم ایک ایک اکیلے کو تو کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے نہیں تم ٹھیک نہیں ہو تم بیمار ہو تم کو علاج کرانے کی ضرورت ہے ڈاکٹر مریض کو یہ کہتا ہے بالکل ٹھیک لے جا اس کو گھر میں سب اچھا ہے بالکل اچھا ٹھیک ٹھاک اس کو کوئی دوائی کی ضرورت نہیں یہ ڈاکٹر ہے یہ ظالم ہے یہ نہیں ہے ڈاکٹر ڈاکٹر وہ ہے جو صاف صاف کہے بھائی کینسر ہے اس کو سوائے ٹاٹا کے کہیں اس کا علاج نہیں ہو سکتا ہے بڑے ہاسپٹل میں لے جاؤ جلدی جلدی جلدی دوڑو یہ مہربان ڈاکٹر ہے صاف صاف بات کہیں جب صاف صاف بات کہی جاتی ہے پھر اللہ کا دین پھیلتا ہے پھر اللہ کی مدد آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جا نصر اللہ جب آ گئی اللہ کی مدد ولفت ہو اور آ گئی فتح جوڑ میں نے بتا دیا پس منظر ہے اس کا ایک سن نو ہجری میں اللہ کی مدد کا ایسا مظاہرہ ہوا بس پورے عرب میں ایسا ہو رہا تھا کہ اللہ کا دین سیلاب کر آ گیا قافلے کے قافلے آ رہے ہیں آپ تشریف نہیں لے گئے اس سال حج کرنے کے لیے آپ نے حضرت بکر صدیق کو بھیجا کیوں اس لیے کہ قافلے بہت آ رہے تھے دور دور سے قافلے عرب کا علاقہ ایسا ہے آج بھی کہ زمین بہت بڑی مگر آبادی بہت کم ہے بارہ لاکھ مربع کلو میٹر سے اوپر سعودی کا ایریا ہے مگر بندے کتنے ہیں ایک کروڑ سے کچھ اوپر اس سے زیادہ نہیں ہے اس کے مقابلے میں دوسری جگہوں پر رقبہ کم ہوتا ہے آبادی زیادہ ہے دور دور سے لوگ آ رہے تھے فرمایا جب اللہ کی مدد آ گئی والفتح اور فتح آ گئی مکہ فتح ہو چکا ورعیت الناس اور آپ نے دیکھ لیا لوگوں کو یدخلون لوگ داخل ہو رہے ہیں فی دین اللہ اللہ کے دین میں افواجا فوج در فوج ایک وقت وہ تھا ہفتہ ہفتہ محنت ہوتی تھی پانچ دس لوگ جڑتے تھے اور آپ آج ایک ایک دن کے اندر ہزاروں لوگ آ رہے ہیں ہزاروں آپ اندازہ لگائیں ایک لاکھ چالیس ہزار کے قریب تو آپ کے ساتھ آخری حج کے موقع پر ہیں تو ایک ایک دن میں کتنے آ رہے ہوں گے ہزاروں کی تعداد میں سینکڑوں کی تعداد میں نہیں ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھایا جا رہا ہے ایک ایک دن میں بحمد بیگ تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے بس اور اس کی بخشش چاہیے ان کان توابا بے شک آپ بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کابینہ میں بڑے بڑے سرداران تھے امت کے بڑے حضرات حضرت عثمان حضرت علی ایسے بڑے حضرات عبیدہ ابن جراح حضرت طلحہ حضرت زبیر اعتراض کیا کسی نے کہ آپ نے عبداللہ ابن مسعود کو بھی بیچ میں رکھا ہے کابینہ میں شورا میں آپ نے شورا میں یہ تو چھوٹے ہیں عمر سے تو پھر تو ہمارے بھی ہیں حدیث میں آتا ہے انہوں نے کہا لنا سے ہمارے بھی تو بچے ہیں پھر ہم بھی لا سکتے ہیں کل سے ہم بھی لائیں گے آپ نے اس کو چھوٹے بھی کیوں رکھا ساتھ میں فرمایا یہ چھوٹا نہیں یہ بڑا ہے اس کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کی ہوئی ہے اللہم علمہ الكتاب اے پروردگار تو اس کو اپنی کتاب سکھا دے اور علمہ التعویل اور اس کو کتاب کی تعویل اس کو تفسیر بتا دے لوگوں نے کہا اچھا اسی موقع پر برجستہ فرمایا یہ سورت پڑھی فرمایا لوگوں بتاؤ اس سورت کے بیچ میں کوئی خاص راز کی بات ہے جو اس میں بتائی جا رہی ہے لوگوں نے سر جھکایا کہ بظاہر تو کوئی راز کی بات نہیں لگتی ہے عبداللہ نے عباس سے پوچھا اس میں کیا راز کی بات ہے فرمایا اس میں راز کی بات یہ ہے کہ جب آدمی دیکھ لے کہ اس کے کام کی تکمیل ہو چکی ہے اس کا مطلب یہ کہ اس کا کام ہو چکا ہے اب واپسی کے سفر کی تیاری کریں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن کے لیے تشریف لائے تھے جب دیکھا کہ لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا اب اپنے رب کی حمد اور تسبیح اور اتفاق کیجئے اس کا مطلب کہ اب آپ کا کام ہو چکا جس کے لیے آئے تھے اب تیاری فرمائیے اور حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ سورت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسا وقت گزارتے تھے کہ جیسے آپ کھوئے کھوئے ہمارے بیچ میں رہ نہیں رہے ہیں ہر وقت میں کئی اور ہی آپ کا دھیان ہے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم بس یہی تصویر کا آپ کا ورد ہے ہر وقت میں اور امت کو بھی بتا دیا گیا کہ جب نمبر آ جائے تو پھر کیسے وقت گزرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی طرف سے فتح آ گئی نصرت آ گئی اس کے بعد کسی کے چڑنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے تو چراغ کی طرف جو پھونکے مارے سورج کو بجھائے سورج بجھتا ہے تھوک اپنے منہ پر پڑتا ہے ابو لہب نے بھی یہ کوشش کرنے کی تھی لیکن چلی نہیں اور اگلی صورت بالکل ابتدائی دور کی بالکل ابتدائی دور کی اور جا بالکل آخری دور کی لیکن آپس میں یہ کتنا جوڑ ہے کوئی توڑ لگتا ہے وہ تو اب شان نزول آپ سنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ اچھا وہ ابتدائی دور کی ہے وہ جب آپ نے کوئی صفحہ پر کھڑے ہو کر میں نے انیس بارے میں بتا دیا آپ کو کھڑے ہو کر آپ نے آواز لگائی او قریش آئے سارے آپ نے فرمایا میں تمہیں ایک بات بتاؤں کہ ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے سب نے تصدیق کی اور کیا کہا تھا ہم آپ کو سچ مانیں گے کیوں ما جربنا علی کا اللہ ہم نے آپ پر سچائی کے سوا کوئی تجربہ نہیں کیا ہم نے آج تک آپ سے جھوٹ نہیں سنا تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں موت کا لشکر تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے اللہ کی توحید کو مان لو بیڑا پار ہو جائے گا اس پر ابو لہب اٹھا اس نے دو دو پتھر اٹھائے اور اس نے کہا تب بن سائر اليوم لہذا جماعتنا اس پر یہ صورت نازل ہوئی تب یدا ابی ابھی لہب تب ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ چکے ہیں جب اللہ کی طرف سے مدد آ گئی پھر نئی ہاتھ چلتے ہیں ٹوٹ چکے ہیں وہ تب اور وہ خود بھی برباد ہو چکا ہے حالانکہ ابھی نہیں ہوا تھا لیکن جو ہم نے کہا سمجھو ہو گیا ما اغنا عنہ ماله وما کسب نہیں کام آیا اس کے اس کا مال وما کسبا اور جو کچھ بھی اس نے کمایا تھا کچھ کام نہیں آیا سیصلا نارن ذات لہب یہ تو دنیا کا ہوا ابھی اس کو داخل کیا جائے گا اس آگ میں جو لہب والی ہوگی یہ بھی قرآن کا کمال ہے نام سے نکال اس کا نام تھا ابو لہب جس کے معنی تھا شولو والا چمکتی ہوئی آگ کی طرح خوبصورت فرما ہاں چمکتی ہوئی آگ میں جائے گا چمکنے والا چمکنے والی آگ میں جائے گا ومرات اور اس کی میڈم جی بھی جائے گی اکیلا کیوں جائے ومرات بات باتیاں پوری اور اس کی بیوی بھی اس حال میں کہ وہ لکڑیاں اٹھانے والی ہیں لکڑیاں اٹھانے کا مطلب کہتی ایک تو چگلیاں بہت لگاتی تھی ہورا اس کا نام تھا اور دوسرے نمبر پر کانٹے لاتی تھی اور آپ کے راستے میں لا کر کے ڈالتی تھی فی جی حبل اس کی گردن میں ایک رسی ہوگی مم مسد مونج کی اس کے ہاں گلے میں ایک ہار تھا اس کی طرف اشارہ کر کے کہتی تھی اگر یہ ہار بھی بیچنا پڑا بیچ دوں گی مگر مسلمانوں کا دین نہیں چلنے دوں گی اللہ نے فرمایا اس کے گلے میں ہار نہیں جیت عام گردن کو نہیں کہتے جیت کہتے مورتی کی گردن کو جو بہت شفاف شفاف بنائی ہوئی پینٹ کی ہوئی تو جو کسی کی بڑی خوبصورت گردن ہو اس کو تشبیح دیتے ہیں جید سے کہ اس کو بڑا ناز ہے اپنی گردن پر یہ اس گردن میں ایک حصہ پڑے گا اور پھر یہ جہنم میں لے جائی جائے گی اور کانٹے اٹھائی ہوئی ہوگی یہ تو جہنم میں ہوگا دنیا میں بھی ویسا ہو گیا کیا ہو گیا ایک دن کانٹے لا رہی تھی اور رسوں میں وہ کانٹوں کے ساتھ کانٹے رسے میں بندے ہوئے تھے وہی کانٹا اس نے وہ رسہ پکڑ رکھا تھا وہ رسہ اس کے گلے میں پھنس گیا اور وہ جو گٹھر اٹھایا ہوا تھا وہ لٹک گیا اسی میں لٹک کے مر گئی اوہو یہاں تو اس طرح گئی اور وہاں اس کے گلے کے اندر وہ لوہے کی تاروں والا رستہ ہوگا یہاں کون سا رکھا رسہ تھا حبل من مسد اس کے گلے کے اندر مسد کی رسی ہے مسد کے تین معنی کیے گئے ایک معنی پٹی ہوئی چاہے کسی چیز کی بھی ہو اور دوسرے معنی کھجور کی چھال کی اور تیسرے معنی کیے گئے وہ ایک جنگل کا گھاس ہوتا ہے اس کی اور چھال اس کی چھال جنگل کا ایک گھاس ہے اور تیسرے معنی کیے گئے کہ نہیں اس کے گلے میں موج کی رسی ہے اور ایک سن کی رسی بھی کہا گیا مختلف ترجمے ساری رسیاں جی سورت الاخلاص جب اللہ کی مدد آ گئی یہ ہوتا ہے اور اس کے لیے ضرورت ہے کہ ایمان والے ایمان پر ڈٹے رہے اخلاص خالص توحید کے اوپر سورت الاخلاص جس کو کہا گیا کہ یہ قرآن کا ایک تہائی ہے کس لحاظ سے قرآن کے تین بڑے مضامین ہیں آپ پڑھ چکے الحمدللہ ایک آخرت کا مضمون ایک رسالت کا مضمون ایک توحید کا مضمون پوری توحید کا مضمون اس ایک صورت میں آ گیا ہے اب پتا چلا کہ اس میں کتنی کتابیں ہیں اور مکہ کے مشرقین نے آپ سے یہ مطالبہ بھی کیا اچھا کہ آپ کہتے ہو خدا ایک ہے یہ تو بتاؤ آپ کا خدا ہے کس چیز کا ہم نے تو آپ نے خدا کسی نے لکڑی کے بنائے کسی نے لوہے کے کسی نے سونے کے کسی نے چاندی کے آپ کا خدا کس چیز کا ہے قلو اللہ احد کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے اللہ اسمد اللہ بے نیاز ہے سمد کا معنی ایسی ذات جس کے سب محتاج ہوں اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو حضرت عبد القادر نے نرا دھاری ترجمہ کیا تھا اس کا جس کے سب محتاج اور وہ کسی کا محتاج نہیں لم یلد جس کا کوئی بیٹا نہیں ولم یولد اور وہ بھی کسی کا بیٹا نہیں ولم یکن لہو کفواً احد اور اس لیے نہیں اس لیے کہ اس کا کف کا کوئی ہے ہی نہیں اگر کہیں گے کہ اس کی اولاد ہے سوال یہ ہے کہ وہ خدا ہے تو اس کی اولاد بھی خدا ہے کہ کچھ اور ہے اگر کچھ اور کہو گے تو یہ عیب ہے اللہ اگر ابھی پتا چلے ہم کو کہ ہمارے گھر میں بکری نے بچہ دینا تھا لیکن بکری نے جو بچہ دیا تو کتے کو بچہ دیا تو کوئی اچھا سمجھے گا بہت شرم کے مارے مر جائیں گے اور اگر کسی خاتون کے لیے بات ہو جائے وہ تو مر ہی جائے گی شرم کے مارے تو اگر اللہ کے ہاں کہیں کہ جو پیدا ہوا وہ اللہ نہیں وہ کچھ اور پیدا ہوا تو وہ تو عیب کی بات ہے تو اگر اللہ ہی پیدا ہوا تو پھر اللہ کے کف کا کوئی ہونا چاہیے اس کی برابری کا اس کے کف کا کوئی ہے ہی نہیں ہے ولم یق اللہ کف ون احد اور نہیں ہے اس کا کوئی ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی ہم نسل نہیں ہے اس کے کوئی ہم جنس احد کوئی بھی سورت آخر قرآن کریم کا آخر ہوا اللہ اکبر اس کا احسان اس کا کرم اس کا فضل آج الحمدللہ ہم یہاں تک پہنچ گئے آخر میں کیا تعلیم ہونی چاہیے انسانوں کو شروع کیا تھا ہم نے ذالک الکتاب لا کتاب فی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں آخر میں کیا پیغام ہونا چاہیے یہ پیغام ہو کہ جو اس قرآن سے وابستہ ہو گیا ہے وہ اب کسی سے نہ ڈرے کسی نہ سے نہ جھجکے صرف اس کو اپنے مالک کا ڈر ہو دنیا کی طاقتوں سے بھی نہ ڈرے ظاہری طاقتوں سے بھی نہ ڈرے پوشیدہ طاقتوں سے بھی نہ ڈرے کوئی کہ جن بھوت پریت جادو جنتر یہ تو بڑی بلائے ہیں کا اس کے لیے بھی اپنے مالک کی پناہ لے دے اور نہ دکھائی دینے والی اس سے بھی بڑی طاقتیں جو اس کے دین پر حملہ کرتی ہیں اس کے لیے بھی اللہ سے پناہ مانگے اس کی حفاظت مانگے دنیاوی پریشانیوں سے بچنے کے لیے بھی اس کی پناہ اور آخرت کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے بھی اسی کی پناہ دنیا کی پریشانی کیا قل اعوذ برب الفلق آپ فرما دیجئے میں پناہ لیتا ہوں سب سے پہلے آپ شروع کیجئے پھر سارے ایمان والے اسی رنگ میں اپنی زندگی کو رنگیں اعوذ برب الفلق میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں روشنی والا رب صبح کا رب روشنی ہو چکی جو ایمان لا چکا اس کے لیے صبح ہو گئی اب اندھیری گئی اب روشنی آئی اس روشنی کے رب کی میں پناہ لیتا ہوں کس سے بچنے کے لیے من شر ما اس ساری مخلوق سے جو اس نے پیدا کی کیا اس نے پیدا کیے جن اس نے پیدا کیے انسان اس نے پیدا کیے حیوان اس نے پیدا کیے پہاڑ درخت دریا زمین آسمان سب اس نے پیدا کیے ان تمام مخلوق کی طرف سے اگر کوئی پریشانی شر کا مانا پریشانی آنے والی ہو اے اللہ تو مجھے اپنی حفاظت میں لے لے اپنی پناہ میں لے لے ان سے بچنے کے لیے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ اور میں پناہ لیتا ہوں غاسقٍ اندھیرے کے شر سے اِذَا وَقَبَ جب وہ چھا جائے ویسے تو شردی ماں خلق میں سب آ گئے اب خاص خاص چیزیں آدمی کو زیادہ ڈر کب لگتا ہے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے اندھیرے سے تیری پناہ اندھیرا جب چھا جائے تیری پناہ تیری حفاظت مانگتا ہوں اس وقت میں اندھیرے میں کیا ہوتا ہے جنگلی درندے باہر آتے ہیں سانپ بچھو مکوڑے باہر آتے ہیں اور کیا ہوتا ہے وہ دوسری مخلوق بھوت پریت جنات باہر آتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں چھوٹے بچوں کو باہر لے جانے سے منع فرمایا اندھیرے سے ڈر جائیں گے یہ ساری چیزیں اندھیرے میں نکلی فرمایا اندھیرے کے شر سے بچنے کے لیے صبح کے رب کی بنا لیتا ہوں روشنی کے مالک کی اندھیروں سے وہ خود حفاظت فرمائے گا اور اندھیروں میں کیا ہوتا ہے بطور خاص جب شام ہوتی ہے تو پھر کچھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں لے کر کے کسی کے بال ہاتھ آگے اور کچھ دھاگے لے لیے لگے اس کی گانٹھیں لگانے لگے اس میں چف چف منتر پڑھنے ہیں شیطانوں سے مدد مانگنے ان منتر پر پڑ پڑ کے اور دھاگوں کے اوپر اور بالوں کے اوپر اور گروہوں کے اوپر پھونکے مارنے والیوں کے شر سے وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فل رقد عقد کے مانا گانٹ گرو گرا گرے میں پھونکے ماننے والیوں کے شر سے بچنے کے لیے تیری پناہ لیتا ہوں ازا حسد اور یہ ساری چیزیں انسان کو تکلیف دینے کے لیے کون سی چیز ان کو بھارتی ہے کا حسد جلن تو حسد کرنے والے کے شر سے لیکن جب وہ حسد کرے باقی چیزوں سے پناہ مانگی مطلق اور حسد کرنے والے سے مانگی جب وہ حسد کرے اس لیے کہ جب تک وہ حسد اپنے طور پر کر رہا تو کرتا رہے لیکن جب وہ جل بھن کر کے کچھ کرنے لگ جائے تو پھر اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کی تمام پریشانیوں سے پناہ کس کی اللہ کی دنیا کے بارے میں تو دین کے بارے میں بھی کس سے مانگے سورت الناس مدنیت سور الناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس دین کے بارے میں کوئی پریشانی ہو اس کے لیے حفاظت کس سے مانگے کا اللہ سے مانگو کس سے مانگے جو لوگوں کا رب ہے ملک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے الہ الناس جو لوگوں کا خدا ہے قل آپ کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ لیتا ہوں برب الناس لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں لوگوں کے بادشاہ کی پناہ لیتا ہوں لوگوں کے خدا کی پناہ لیتا ہوں تو خدا تو سب کا ہے بادشاہ سب کا ہے رب سب کا ہے تو لوگوں کا کیوں کہا اس لیے کہ اس کی ربوبیت کا اس کی بادشاہی کا اس کی الہیت کا اصل اظہار انسانوں میں ہوتا ہے یہ اشرف المخلوقات ہے جس یہ جس کو مان لے وہ ہے مانا ہوا جو ان کا بادشاہ ہے جو ان کا رب ہے جو ان کا خدا ہے اس کی پناہ لیتا ہوں کس سے بچنے کے لیے من شر الوسواس الخناس وسوسے ڈالنے والے کے شر سے بچنے کے لیے الخناس جو آگے بڑھتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے تب آگے بڑھتا ہے جب انسان کو دیکھتا ہے کہ غافل ہو گیا اللہ سے تو انجیکشن لگاتا ہے تک تک اس کے دل میں ڈالتا ہے کچھ اور جب دیکھا یہ اللہ کو یاد کرتا ہے پیچھے بھاگتا ہے بھاگتا ہے حول ولا قوت کہیں میں نہ پھنس جاؤں یہ جو آگے بڑھ کر کے پیچھے ہٹنے والا ہے اس کا نام ہے خناس اس شیطان کے شر سے پناہ لیتا ہوں الذي يوسوس في صدور الناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور دین سے برگشتہ کرتا ہے دین سے پھیرتا ہے اس کے شر سے بچنے کے لیے پناہ لیتا ہوں یہ کون ہے من الجن والناس یہ جن بھی ہو سکتے ہیں اور انسان بھی ہو سکتے ہیں دونوں سے دونوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں کوئی انسان آ کر چپکے سے بیٹھ جائے اچھا تم لوگ درس میں گئے ہوئے تھے کیا ہوتا ہے اس سے ارے اصل مسئلہ تو دنیا کا ہے پہلے مسئلہ یہ حل ہونا چاہیے کہ اس چکر میں تم پڑ گئے ہو یہ بھی وسوسے ڈال رہا ہے ہاں یار قرآن تو بالکل صحیح ہے لیکن لیکن کا مطلب میں مانتا نہیں ہوں یہ بھی وسوسے ڈال رہا ہے اس کے شر سے ان صورتوں کا بھی ایک پس منظر ہے حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بزرگ ہیں بس اللہ سے کم ہیں سب سے اونچے ہیں لیکن پھر بھی انسان ہیں اس لیے آپ بیمار بھی ہوتے تھے آپ کے اوپر کوئی پتھر مارتا تھا اس کا اثر بھی ہوتا تھا ابن خمیہ نے تلوار ماری اس کا بھی اثر ہوا یہ جادو کیا چیز ہے یہ بھی ایک طریقہ ہے صرف یہ ہے کہ باقی طریقے نظر آتے ہیں جادو نظر نہیں آتا ہے خفیہ طور سے وار ہوتا ہے آپ کے اوپر جادو کا بھی وار ہو سکتا ہے اور یہ اشارہ ہے کہ کوئی یہ نہ سوچے میں اتنا بڑا بزرگ جادو مجھ پر اثر کرے گا ارے اللہ کے پیمبر پر اثر کر رہا تو بڑا بزرگ آیا ہے ان پر بھی اثر کر سکتا ہے یہ کیا بلا ہے جادو شیاطین سے مدد مانگتے ہیں اور شیطان کو ان کا ساتھ دیتے ہیں شیطان ہر ایک کے پیچھے پڑتا ہے کیا ہوا مدینہ میں ایک یہودی تھا لبید ابن آسن اس نے خیبر کے یہودیوں کے کہنے پر اور ان کی ترغیب پر انہوں نے سامان بھی فراہم کیا اس کی لڑکیاں بھی ملی اور اس کی بہنیں بھی اس کے ساتھ ملی انہوں نے مل کر کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کسی طرح حاصل کیے اور ان بالوں کو لے کر کے ان پر مخصوص طریقے سے گانٹھے لگانے لگے اور شیاطین کو خوش کرنے کے لیے جو منتر پڑھتے تھے وہ منتر پڑھ پڑھ کر کے چف چف چف ان پر گانٹیں لگائیں ان کا ایک سا بنایا اور بنا کر کے اس کو ایک کنویں کے اندر چھپا دیا نیچے جا کر کے اس کے اوپر بڑا بھاری پتھر رکھ دیا اس کے اثرات آپ پر پڑے دین کے بارے میں کچھ نہیں پڑھتے تھے لیکن صحت کے اعتبار سے پڑھتے تھے اور بعض دفعہ آپ کو کھانا کھانے کے بعد بھول جاتا تھا کہ کھانا کھایا کہ نہیں کھایا آپ پریشان ہوئے لیکن بس یہ تھوڑی دیر کی بات تھی اچانک وہی نازل ہو گئی فرمایا نبید ابن عاصم نے آپ پر جادو کیا ہے اور آپ کے سر کے بال کسی طور پر حاصل کیے گئے ہیں پھر اس کو کنگھی میں ڈال کر یوں یوں اس پر گاٹھیں لگائی گئی ہیں فرا کنویں کے اندر ہے آپ وہاں سے منگائیے اللہ نے یہ صورتیں نازل کر دی ہیں آپ کے بہانے سے ایمان والوں کو بھی یہ نعمت مل چکی ہے ان تمام شرور و فتن سے بچنے کے لیے تو آپ وہاں سے لائیے ان کی گیارہ آیتیں بنتی ہیں چھ آیتیں دوسری کی پانچ آیتیں اوپر والی کی ایک ایک آیت پڑھ کر کے ایک گانٹ کے اوپر پھونک ماری گانٹ کھلتی چلی جائے گی گیارہ گانٹیں ہوں گی اور گیارہ آیتیں ایک ایک آیتیں پڑھ کر پھونک ماری گانٹ کھلتی چلی گئی ساری گانٹیں کھل جائیں گی آپ اس پریشانی سے باہر نکل آئیں گے فوراً آپ نے بندے بھیج کر منگوایا اور دیکھا واقعتاً آپ کے موئے مقدس کے اوپر جادو کیا گیا ہے آپ نے آیتیں پڑھیں ایک ایک گانٹ کھلتی چلی گئی اور جیسی وہ اس کی ساری گانٹیں کھلیں آپ فرماتے ہیں مجھے ایسا لگا جیسے میں بندہ ہوا تھا میں کھل گیا کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا یہ بے وقوفوں کی ٹیم ہے جب ساری حدیثوں میں موجود ہے ایسے ہیں نہیں پیش آیا وہ کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کے اوپر جادو ہو جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے نبی کے اوپر تلوار کا اثر ہو جائے اور طائف والے پتھر مارے اور آپ کے خون سے جسم نکلنے لگ جائیں آپ کتنے بھی ہیں اللہ کے بعد ہیں مگر انسان ہیں آدم کی اولاد میں ہیں آپ پر اثر ہو سکتا ہے یہ اثر کیوں ہوا امت کو بتانے کے لیے ایسے حالات تم پر بھی آ سکتے ہیں اور ہر نیک آدمی پر آئیں گے اور جو اللہ کے دین کا کام کرے گا اس کے پیچھے شیاطین پڑیں گے اور یہ شیطانوں کا آخری حملہ ہوگا آخری بات یہ آخری چراغ ہے جس سے ان کو امید ہے چراغ کیا یہ آخری ان کا دھیرا ہے بس سوچتے شاید کوئی طریقہ نہیں پہلے حملہ کریں گے سب کچھ کریں گے یہودیوں نے سب کچھ کیا ایک ایک کر کے زلیل اور رسوا ہو کر مدینہ سے بھاگ رہے انہوں نے سوچا کچھ نہیں چلا اب آخری حملہ کرتے ہیں جو آخری تلوار آخری ہتھیار ہے وہ لے کر میدان میں آتے ہیں ایمان والوں کو اس کے مقابلے میں یہ ہتھیار دے دیا گیا ہے اس کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں گے اللہ حفاظت فرماتا رہے گا چند چیزیں ہیں میں بتاتا رہا ساتھ ساتھ میں ایک تو یہ کہ صبح کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد آمن الرسول سے لے کر آخر تک کی آیتیں شہید اللہ اللہ مالک الملک یہ تین آیتیں اور پھر اعوذ باللہ السمیر علیم تین مرتبہ پڑھ کر اللہ لا الہ الا عالم الغیب والشہادہ وہ پڑھ لیں آپ اور یہ محبت تین پڑھ لیں اللہ حفاظت فرمائے گا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب کوئی بیمار ہوتا تھا آپ یہ معوضتین تین اور کبھی اللہ کو ساتھ میں ملا کر کے پڑھتے دم فرماتے اپنا ہاتھ مبارک اس پر پھیر دیتے اللہ شفا عطا فرماتا جب آپ آخری بخار میں تھے تو میں نے یہ آیتیں پڑھی لیکن میں نے اپنا ہاتھ پھیرنے کے بجائے آپ ہی کا دست مبارک پکڑا اور اسی کو آپ کے جسم پر پھیر دیا صدق اللہ مولانا وبلغنا نبی الکریم اللہ تعالیٰ کی کتاب اس کی کتنی بڑی نعمت ہے یہ بیچ بیچ میں آپ نے دیکھا اللہ نے خود اپنی کتاب کا تعارف کرایا پھر اتنی بڑی نعمت مجھ جیسے گدریے کو اور آپ جیسوں کو نصیب ہو یہ اللہ کا اس سے بڑا کوئی نام نہیں ہے اس کے اوپر جتنا شکر کیا جائے اتنا کم ہے اللہ سے مانگے اللہ کو شکر گزار بندہ بنائے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قرآن مکمل ہوتا ہے اس پر دعا قبول ہوتی ہے اس کی تلاوت بھی ساتھ میں ہوئی ترجمہ بھی ہوا تفسیر بھی ہوئی مختصر سے دعا مانگ لیجیے اور سب سے بڑی دعا مانگی ہے ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا کتنا بڑا کام کیا بیت اللہ بنانے کے بعد بھی کیا کہا اللہ سے بیت اللہ بن کر تیار ہوا اتنا بڑا کام اور قربانیاں کتنی دے چکے ہیں وطن قربان کر چکے ہیں ماں باپ قربان کر چکے ہیں بیٹے کی قربانی کا مسئلہ اس سے پہلے پیش آ چکا ہے بیٹے کو دور جنگل میں چھوڑنے کا مسئلہ اس سے پہلے پیش آ چکا ہے سب کچھ کرنے کے بعد بیت اللہ بنایا اور پھر اللہ سے کیا کہا ربنا تقبل منا اے اللہ کام تو قبولیت کے لائق نہیں تو اپنے کرم سے قبول فرما لے قبولیت کے لائق نہیں الفاظ کا معنی ہے تو اپنے کرم سے قبول فرما لے اور اس سے دو باتیں معلوم نہیں کام کا ہو جانا اصل نہیں اصل اللہ کے یہاں قبول ہونے کا مسئلہ ہے ایک دلہن کو تیار کرتے ہیں رات سارے اس کی سہیلیاں اس کو کپڑے پہناتی ہیں نہلاتی ہیں دلاتی ہیں اس کا سر گھومتی ہیں اگر وہ دلہا کو پسند نہ آئے اور دوسرے دن طلاق ہو جائے اس کو کچھ بننے سمجھنے کا فائدہ اگر کام اللہ کے ہاں قبول نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں اس لیے دعا کرے اللہ قبول فرمائے اور نیک بندے کیا کہتے تھے وکائی بے ربیون کثیر قربانیاں دے دے کر کے انتہا ہو گئی اس کے بعد بھی اپنے مالک سے یہ نہیں مانگتے تھے کہ آپ قربانیاں قبول کر لیں بلکہ آخر میں کیا مانگتے تھے ربنا اغفر لنا ذنوبنا اے اللہ نیکیوں کا سلا نہیں مانگتے تو ہماری خطاؤں کو معاف کر دے یہ مانگتے ہیں وہ اسراف کا نام فی امرنا اور اس معاملے میں ہم سے جو کوتاہیاں ہو گئیں جو بے ادبی ہو گئی جو غلطیاں ہو گئیں اللہ کا کلام پڑھا جاتا رہا ہم ادھر ادھر دیکھتے رہے یہ کتنی کوتاہی ہوئی چلو دیکھتے ادھر رہے مگر دل کہیں اور رہا دھیان کہیں ادھر رہا ادھر ادھر جاتا رہا کتنی بڑی غلطی کتنی بڑی بے ادبی ہوئی اس رات کا نام فی ہم ناف اللہ کی نبیوں کی دعا اے اللہ ہم سلا نیکیوں کا بدلہ نہیں مانگتے یہ مانگتے جو غلطیاں ہوگی وہ معاف کر دیں اس رات فی ہم ناف وہ سب پہ تصدہ اور چھٹی نہیں مانگتے یہی مانگتے ہیں کہ نکل جائے میرے قدموں پہ دم یہی دل کی حسرت یہی آنسو ہے بس یہی آپ بھی مانگیے اللہ مستاخبوں کو معاف فرما دے بے ادبیوں کو معاف فرما دے جو غلطیاں ہو گئیں ان کو معاف فرمائے اور اپنے کرم سے اس کو قبول فرمائے سیدنا محمد و اصحابہ و ذریاتہ و اجمعین اللهم صل وسلم دائما على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم خير الخلق كلهم خير الخلق كلهم خير الخلق كلهم يا الله أنت الله لا شريك لك لك الحمد كله ولك الثناء كله ولك الشكر كله ولك المجد كله وإليك يرجو الأمر كله لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا الله أنت كما أثنيت على نفسك يا الله لا إله إلا أنت وحدك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك لا ملك لك لا شريك لك لا شريك لك في الملك لا شريك لك لا شريك لك لك الحمد ولك المجد ولك الملك لا شريك لك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير ان اس سے کچھ پیش کبھی إنك على كل شيء قدير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم وأنا الوجوه للحي القيوم لا هو واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم تیرے گنگار بندے تیرے سر پر آج حاضر ہوئے تیری کتاب کو پڑھ کر گئے تیرے سر پر تیری کتاب کو بطور صفات لے کر کے جائے اے وہ مالک جس کے در ہر وقت میں کھلے رہتے ہیں جس کی رحمت انتظار میں رہتی ہے آج یہ فقیروں کی کہیں آگے میرے در کے اوپر بہرو کیے ہیں دل کا اخلاص نہیں ہے لیکن تو کبھی کبھی بہرو کی پن کو بھی قبول کر لیتا ہے اے مالک بس اتنے کر سکتے تھے تو اپنے کرم سے اس کو قبول مالے میرے خلیل نے تیرا کر بنا کر دعا کی تھی ربنا تقبل منا ان جب وہ ان بس یہ فقیر سکھ سے یہی مانگتا ہے تو قبول فرما تو قبول فرما تو قبول فرما دے اس جماعت کو قبول فرما اس محنت کو قبول فرما اس کو عام فرما دے اس کو گھر گھر کی محنت جاری کر دے بستی بستی محنت یہ جاری کر دے شہر شہر کی محنت کو جاری کر دے اپنے گھر سے قبول فرما اپنی کتاب نصیب کر دے اس کو ہمارے دلوں میں اتار دے اس کو ہمارے دلوں میں اتار دے اس کا پڑھنا آسان کر دے اس کا سمجھنا آسان کر دے اس پر عمل آسان کر دے اور پھر ہماری کمروں کی وحشت کو اپنی کتاب کر دے خرسیت میں تبدیل کر دے اللہ بھی قبور بال قرآن بال بالقرآن رازیم اللہ عملہ رب اللہ مجال جان قرآن وهداية ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا اللهم ذكرنا منهما نسينا اللهم ذكرنا منهما نسينا اللهم علمنا منهما جهلنا اللهم علمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آلاء میرے مالک بڑی غفلت میں زندگی گزر گئی آپ اس کی تلاوت نصیب کر دے دل کے گھڑیوں میں نصیب کر دے رات کے لمحوں میں نصیب کر دے اس کی تلاوت نفتی اب امیر میں پڑھنے کی توفیق دے دے تحجت میں پڑھنے کی توفیق دے دے اپنی کتاب کی تلاوت نصیب کر دے تلاوت نصیب فرما اپنی کتاب نصیب فرما میرا کرم ہے تیرا کرم تیرا احسان ہے تیرے کے احسان اور تیرے کرم کے سب کے سے تو اپنے قدم سے ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں ہماری خطا اس کو معاف کر دے ہماری غلطی اس کو معاف کر دے میری کتاب پڑھتے ہوئے ہم سے جو بے عدمیاں ہوئی ہم سے جو گستاخیاں ہوئی ہم سے جو غلطی ہوئی اس فقیر سے تیری مراد کے سوا جو کہا گیا اپنے کرم سے معاف کر دے میری عزت کی قسم تیرے جلال کی قسم صرف تیری رضا چاہی اس کے سوا کچھ نہیں لیکن انسان سے خطا ہے تو اپنے کرم سے اس کو ذہن سے نکال دے اس کو نکال دے اس کو معاف کر دے اپنے کرم سے وہاں پر بس وہ مراد جو تیری کتاب کی مراد ہے جو تو چاہتا ہے بس وہی ہمارے دلوں کے اندر رہے اور کچھ نہ رہے تجھ سے بہت دے بے ادبیوں کو فرما دے مستاخیوں کو معاف کر دے غلطیوں کو کر دے میرے والے یہ دور دراز سے ہمارے ساتھی آئے اس وزیر کی کہنے پر اس کی پر یہ بہانہ بن گئے تیری کتاب کے دور کرنے کا ان کو آنے کے قبول کرتے ان کا دور دراز پیار راضی فرما یا بیٹھنا قبول فرما اور دل پر پتھر نہ کر کے یا کی صورتیں برداشت کی یہ برداشت کرنا قبول فرما پھر اپنی شان کے مطابق ان کو سلا دے دے اپنی شان کے مطابق ان کو سزا دے دے کہ دل سے تیری جنت مانگتے ہیں تو اپنے کرم سے ان کو جنت دے دے دنیا کی راحتیں دے دے دنیا کا سکون دے دے پریشانیوں سے حفاظت فرما تجھ سے حفاظت مانگتے ہیں کاہروں کی کہانت سے ہمیں حفاظت فرما فرما سائیوں کے تیل سے حفاظت فرما دشمنوں کی دشمنی سے ہماری حفاظت فرما انسانوں سے حفاظت فرما شیاتی سے حفاظت فرما جنوں سے حفاظت فرما حاصلوں سے حفاظت فرما کاہروں سے حفاظت فرما کاہروں سے حفاظت فرما بے شمار لوگ بیمار ہے انہوں نے دعا کے لیے کہا تو جانتا ہے تیرے بندے میرے در پر سبھی آتے ہیں جب سب طرف سے مایوس ہوتے ہیں میرے مالک اپنے کرم سے سارے بیماروں کو شفا نصیب فرما جن جن نے دعا کے لیے کہا ان سب کے جائز مقاصد کو پورا کرنا بے جوڑوں کو جوڑ عطا فرما جوڑ بابو کو اولاد عطا فرما اولاد بابوں کی اولاد کو دیکھ بنا دے ماں باپ کی آنکھوں کی چنڈک کا ذریعہ بنا دے میرے والے ہم سب کو اولاد کی دکھوں سے تیری آزمائشوں میں سے بال کی آزمائش تیری آزمائشوں میں سے اولاد کی آزمائش تم نے فرمایا میں اس کے ذریعے سے بندوں کو سزا دیتا ہوں تجھ سے تیری پناہ مانگتے ہیں تو اولاد کے دکھوں سے ہماری حفاظت فرمانا اولاد کے دکھ سے حفاظت فرما ربنا ہم لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین قرۃ اعین قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما ربنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب ربنا للذين ظلموا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين ظلموا ان رحیم تو بہت معاف کرنے والا میرے مالک معاف فرما دے معاف فرما دے پوری دنیا میں امت مسلمہ کو معاف فرما دے اپنے کرم سے تو بستیوں کو بلندیوں میں تبدیل کر دے میرے لیے کوئی مشکل نہیں تو ناکامیوں کو کامیابیوں میں تبدیل کر دے میرے لیے کوئی مشکل نہیں تو جس کو چاہے دینا اس کو کوئی روک نہیں سکتا تو جس کو نہ جائے اس کو دل سے مل نہیں سکتا چاہے کہ رمضان آج آخری ہو اور شاید ہماری زندگی بھی کا رمضان بھی آخری ہو تو ہی جانتا ہے اپنے کرم سے اس مجلس کو قبول فرما اپنے کرم سے اس مجلس کو قبول فرما اور محشر کے میدان میں اس کو پھر اکٹھا فرما اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عوضے کو سر پر اکٹھا فرما اپنے آج کی سائے کے نیچے اکٹھا فرما جنت میں اکٹھا فرما میرے بہان ایک تیرا وعدہ ہے اپنے کرم سے وہاں اکٹھا فرما دے اور تو کر سکتا ہے تیرے لیے کوئی مشکل نہیں میرے مانے تو اپنے کرم سے اس محنت کو قبول فرما دے اس کے لیے اس بستی میں باہر رہا اس ریاست میں باہر رہا اس شہر میں باہر رہا یہاں ایمان کے کھانا پیدا فرما دے ایمان کی بہاریں چلا دے ایمان کی ہوائیں چلا دے ایمان کی ہوائیں چلا دے دوریوں کو مٹا دے قرب سے پیدا فرما دے دوریوں کو مٹا دے قرب سے پیدا فرما دے اپنے کرم سے قربتیں پیدا فرما دے دینی جماعتوں کی حفاظت فرما دینی جمعیتوں کی حفاظت فرما دینی اداروں کی حفاظت فرما مساجد کی حفاظت فرما مکاتب کی حفاظت فرما ہر بین کی حفاظت فرما ہر مین کی حفاظت فرما اور ہمارے مدارس کی حفاظت فرما یہ قلعے ہیں کے خزانوں سے ان کی مدد فرما سدا بہان کبھی خزانہ آئے میرے مالک ان پر خزانہ ہے ان پر ہمیشہ بہار ہی رہے اے اللہ تو خزان ان کی حفاظت فرمانا ان کو بہار کے ساتھ رکھنا غیب کے سے ان کی مدد فرما ان کی عبادت فرما اور جو شرح طاقتیں ان سے ان کی محنت کو محفوظ کر دے اور جو ان کا قبلہ ہے اسی پر ان کو قائم فرما دے میری کتاب کی خدمت کرتے رہے میرے حبیب کی سنتوں کی خدمت کرتے رہے یہی اخلاق نصیب ہو اپنے لیے نہ ہو بس میری رضا مقصود ہو اور کچھ نہ ہو میرے پاس جن لوگوں نے ہمارا یہاں کیا ان کو بھی اپنی شان کے مطابق جزا عطا فرما جس نے جتنا چار کیا جس طرح کیا کسی نے دعائیں کی کسی نے نیک مشورے دیے کسی نے کچھ اور ساتھ کیا ان سب کو اپنی شان کے مطابق جزائے فرما ہماری میں اور بہنیں بیٹیاں دور دور سے آئیں میری کتاب کو سننے کے لیے اپنے کرم سے دور کے بھی سننے کو قبول فرما ان کے دلوں کو اپنی کتاب کے لیے کھول دے میرے بہانے تو جس کو چاہے عطا فرمائے ان سب کو اور ہم کو اپنی محبت دے دے اپنا تعلق دے دے اپنی محبت دے دے اپنی محبت اپنا تعلق اپنے گھر کا بھکاری بنا دے ہر گھر سے ہماری حفاظت فرما دے یہ آج تیرے آگے اٹھے پھر کسی اور کے آگے نہ اٹھے یہ تو ہی ہو جائے گی تیرے در کی بس وہ اپنے گھر کا بھکاری بنا بے روزگاروں کو کو روزگار دے دے حلال روزی کے دروازے کھول دے ساری ضرورتیں غیر کے خزانوں سے پورا کر دے اپنے گھر سے پورا کر دے ہماری مائیں دینے جنہوں نے دونوں کے لیے کہا ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما ان کو اپنی معرفت دے اپنا تعلق دے جو موجود ہیں ان کو بھی دے جو دور ہیں ان دونوں کے لیے کہتے ہیں ان کو بھی عطا فرما جو مانگا وہ بھی عطا فرما اور ہم کیا اور ان کو کیا مانگنا آتا ہے تو اپنے کرم سے عطا فرما اپنے فضل سے عطا فرما اپنے احساس سے عطا فرما اور ایک گزارش اپنے کرم سے ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما اور بار بار زیارت نصیب فرما اپنے عجیب کی گلیاں دکھا ان کی خوابوں میں بار بار ہم کو زیارت نصیب فرما اور میرے بھائی تو ہم سب گنگاروں کے نام لے لے کر ہم سب کی طرف سے ان کو سلام پہنچا ان پر اور ان کے صحابہ پر ان پر اور ان کے آہ جائد پر ان کے اور ان کی اولادوں پر ان کے ان کے نوازوں پر ان کی پر اور ان کی ضروریات طیبات پر اور سارے جو سبان ہوتا ان کی پیروی کرے ہدایت پر چلے ہم سب کو ہم سب کی ہم کی طرف سے بہترین سلا بہترین سلا اللہ تعالیٰ علیہ والا آنے والا بھی